تعارف کرایا گیا سورہ ابراہیم شروع ہوتی ہے تقریباً یہ مضمون مکمل کیا جا رہا ہے ایک اعتبار سے گزشتہ صورت میں تذکیر بھی اعلیٰ اللہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرا کے نصیحت کرنے کا پہلو تھا اس صورت میں تذکیر بھی ایام اللہ اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ کر کے اور مختلف ادوار میں انسانوں پر اللہ کی نعمتوں کو بیان کر کے جو مختلف وقتوں میں ہوئی اللہ کا دین سمجھایا جا رہا ہے فرق کیا ہے گزشتہ صورت کے اندر توحید کا مضمون غالب اس صورت کے اندر رسالت کا مضمون غالب ہے اور اس صورت میں بطور خاص ایمان والوں کو جس صبر کی تلقین دی جا رہی تھی اور گزشتہ صورت اور اس سے پیوستہ صورت سورہ یوسف کے اندر بتایا جا رہا تھا اللہ کا دین ضرور غالب آتا ہے صرف اس کے لیے انسان کے صبر کی ضرورت ہے اللہ کے دین پر ڈٹ کر عمل کرنے کی ضرورت ہے اس صورت میں اس کے عملی نمونے بتائے جائیں گے اور ہر دور کی مثال دے کر کے ہر دور میں ایسا ہی ہوا لیکن آخر اللہ کا دین غالب آیا سورت کا شروع ہوا میں ابن کثیر کے حوالے سے عرض کر چکا کہ جہاں کہیں حروف مقدعات آتے ہیں وہاں اللہ کی کتاب کا تعارف کرایا جاتا ہے یہ تمام صورتیں حروف مقدعات سے شروع ہوئیں اللہ کی کتاب کا تعارف ہوا پہلے نم سورہ یونس آئیے مضبوط کتاب پھر سورہ حود آئی تو اس کو اور کھولا گیا قیمت آیا تو ہو پھر سورہ یوسف آئی تو فرمایا دل کا آیا کتاب المبین صاف صاف کتاب کی آیتیں ہیں اور پھر سورہ رات آپ نے پڑھی تو پھر فرمایا یہ کتاب کی آیتیں ہیں اور اللہ کی یہ نعمتیں جہاں دنیاوی ہیں وہاں یہ کتاب روحانی نعمت ہے اس صورت کے اندر کتاب کے نزول کے مقصد کو اور کھول کر بتایا گیا شروع میں ہی یہ کتاب کس لیے آئی اور چونکہ اوپر کی صورت میں بات اس پر ختم ہوئی تھی وہی عقب اللہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں اگلی صورت میں بات یہیں سے شروع کی گئی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں حضرت علیہ السلام کو تم رسول مانتے ہو جس طرح وہ رسول تھے اس طرح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تم اللہ کا پیغمبر مانتے ہو جس طرح وہ اللہ کے پیغمبر تھے اسی طرح رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں جس طرح ان کو ان کے دور میں قوموں نے جواب دیا تھا آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی آپ کی قوم وہی معاملہ کر رہی ہے لیکن جو وعدہ ان کے لیے تھا اور وہ وعدہ پورا ہو کر کے رہا یہی وعدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے اور یہ بھی پورا ہو کر کے رہے گا اللہ اکبر الاسلام را کتاب لتخرج الناس من الظلمات الى النور یہ کتاب ہے ہم نے نازل کی ہے یہ اس کا جواب ہے لوگ کہتے تھے یہ خود بناتے ہیں کتاب ہم نے نازل کی ہے الہی کا آپ کی جانب نازل کی اور جس کی جانب کتاب آتی ہے وہ اللہ کے پیمبر ہوتے ہیں اور اس کتاب کا مقصد کیا ہے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب ہم نے آپ پر اس لیے نازل کی تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو اندھیریوں سے الن نور روشنی کی جانب لوگ اندھیریوں میں ہیں کوئی کفر کی اندھیری میں کوئی شرک کی اندھیری میں کوئی تکبر کی اندھیری میں کوئی حسد و کینے کی اندھیری میں جتنی برائیاں ہیں یہ سب کی سب اندھیریاں ہیں ان سب سے انسانوں کو نکالنا ہے اسلام کے نور میں اس کی روشنی میں لانا ہے یہی اس کتاب کا بنیادی مقصد ہے یہ اس کتاب کا بنیادی مضمون بنیادی سبجیکٹ ہے لیکن کون انسان کتاب بھی آ گئی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے نور والے راستے روشنی والے راستے کی توفیق کس کو ہوگی اور کیا کتاب سنتے ہی لوگ آ جائیں گے اور آپ کی تقریر سنتے ہی لوگوں کو ہدایت والا ہی راستہ مل جائے گا فرمایا نہیں رَبِّهِمْ ان کے رب کے حکم سے آئیں گے جس کو اللہ چاہے گا وہ آئے گا آپ دلال حبشی کو بھی سنائیں گے آپ امیہ کو بھی سنائیں گے اللہ حضرت بلال کو توفیق دے گا امیہ کو توفیق نہیں دے گا آپ ابو جیل کو بھی سنائیں گے اور حضرت سمیہ کو بھی سنائیں گے اللہ ابو جیل کو توفیق نہیں دے گا حضرت سمیہ کو توفیق دے گا اور کیوں دے گا یہ گزشتہ صورت میں جواب دیا جا چکا وَيَحْدِي إِلَيْهِ مَنْ من ہدایت اس کو دیتا ہے جو اس کے در کی طرف رجوع کرتا ہے جو ہدایت پر آنا چاہتا ہے حضرت سمیہ آنا چاہتی ہیں ان کو ہدایت ملے گی ابو جیل نہیں آنا چاہتا اس کو نہیں ملے گی نور اور روشنی اندھیرے اور روشنی اندھیریوں سے نکال کر روشنی میں تاکہ لائیں آپ کو آپ لوگوں کو یہ اندھیرے کیا ہیں اور روشنی کیا ہے علاس رات العزیز الحمید اس ذات کے راستے کی طرف العزیز جو سب پر غالب ہے الحمید جو تعریفوں والا ہے اس کا نام روشنی ہے اور جو اس کے راستے پر نہیں وہ اندھیرے میں اللہ اکبر ایک آدمی کے پاس دنیا کی تمام دولتیں بھی ہیں اور معلومات بھی بہت ہیں سب کچھ اس کے پاس ہے مگر اس کو غالب اور تعریفوں والے کا راستہ نصیب نہیں ہے قرآن کی زبان میں وہ اندھیروں میں ہے اور ایک آدمی کے پاس دنیا کے معلومات نہیں ہیں اور دنیا کی دولت بھی نہیں ہے لیکن اس کو غالب کا ہے اس ذات کا جو سب پر غالب ہے جو تعریفوں والا ہے اس کا راستہ معلوم ہے اس کا مطلب وہ ہدایت پر اور روشنی پر ہے کون ہے تعریفوں والا اور کون ہے سب کے اوپر غالب اللہ اللہ ہے کیا انداز اتنا یا پہلے اللہ کی تعریفیں اس کے بعد اس کا ذات اللہ وہ اللہ ہے اللہ له لہو السماوات وما في الارض کون ہے اللہ اللہ بھی لہو جس کا ہے اسی کا ہے لہو اسی کے لیے ہے معاف سماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے سورج اور چاند اس کے ستارے اس کے کہکشائیں اس کی آسمان اس کا وہ محفل اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اس کا ہے زمین میں کیا دریا ہے پہاڑ ہیں بہتے ہوئے چشمے ہیں یہ و شادابی یہ سب کے سب اس کی ہے اس کو اللہ کہتے ہیں وہ ہے تعریفوں والا وہ ہے غالب اس کے راستے کی طرف بلانے کے لیے یہ کتاب نازل ہوئی اس کے راستے کی طرف بلانے کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اب جس کو وہ راستہ مل جائے ظاہر ہے وہ خوش قسمت اور جس کو نہیں ملے وہ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ اور بیل ہے بربادی ہے بیل کے کیا معنی دو معنی کیے گئے ایک ویل کے معنی بربادی تباہی ہلاکت ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے للکافرین جو انکار کرنے والے ہیں جو اس راستے پر نہیں چلنا چاہتے ہیں کس چیز کی بربادی من عذاب شدید سخت عذاب کی ایسے لوگوں کو بدترین عذاب سے دو چار ہونا ہے شدید ترین عذاب سے دو چار ہونا ہے جو اپنے مالک کے منکر اس مالک کو نہیں ماننا چاہتے جو تعریفوں والا ہے جو غالب ہے آسمان کی ساری چیزیں اس کی زمین کی ساری چیزیں اس کی اس مالک کو نہیں مانتے اتنے بڑے مجرم ان کے لیے بربادی ہے اور دوسرا معنی ویل کا کہ جہنم کی ایک وادی ہے جہنم کی اس کا نام ویل ہے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس میں اتنا شدید عذاب ہوتا ہے کہ باقی جہنم اس سے ستر مرتبہ دن میں پناہ مانگتی ہے کہ اے مالک ہم بے شک یہ ہم میں بھی جہنم میں شامل ہوں لیکن وہ ویل جیسا عذاب یہاں نہیں لانا اللہ اکبر ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد جن لوگوں کے لئے بربادی ہے جنہوں نے غالب اور تعریفوں والے اس اللہ کو نہیں مانا جس کے لئے سب کچھ ہے جو زمین و آسمان میں ہے یہ کون لوگ ہیں الذين يستحبون الحياه الدنيا کتنا مختصر تعارف کرایا قرآن نے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو پسند کر لیا آخراتی آخرت کے مقابلے میں دنیا کو اچھا سمجھا آخرت کا مسئلہ مطلب بعد میں دیکھیں گے جب بھی ان کی چوائس پوچھی کہ بھی تمہیں کیا چاہیے تو انہوں نے دنیا کو ترجیح دی یا ہم کو دنیا دے دو فی الحال آخرت کا مسئلہ مطلب بعد میں وہ بعد میں دیکھیں گے ہر موقع کے اوپر دنیا کو ترجیح دیتے رہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے مرنے کے بعد بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے اور دنیا کی چار دن کی زندگی تو سب کے لیے اللہ يستحبون الحیات الدنیا وہ لوگ جنہوں نے پسند کیا دنیا کی زندگی کو علی الاخرہ آخرت کے مقابلے میں اور پھر یہ آگے بڑھے پہلے تو خود انہوں نے دنیا کو پسند کیا آخرت کے مقابلے میں آخرت کی طرف نہیں دھیان دیا مرنا ہے مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا قبر میں جا ہاں ہاں جب مریں گے تب دیکھیں گے فی الحال دنیا کا دیکھتے ہیں دنیا کا کیا ہونے والا ہے لیکن یہ لوگ پھر اس سے آگے بڑھ گئے پھر دوسروں کو ترغیب دینے لگ گئے دنیا کی اور پھر جب ان کے سامنے اللہ کا دین پیش کیا گیا تو اللہ کے دین میں کیڑے نکالنے لگے اس کی کمزوریاں تلاش کرنے لگے اور دوسروں کو سنا کر کے ان کو بھی اللہ کے دین سے روکنے لگے کون ہیں یہ لوگ جو دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں یہ سدون سبیل اللہ اور یہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں آگے بڑھے خود ڈوبے تھے دوسروں کو بھی لے ڈوبے وَيَبْغُونَهَا عِبَجَا اور یہ اللہ کے راستے میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے رہے تلاش کرتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسی بات مل جائے لوگوں کو سنائیں کمال ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں یہ کہا گیا ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں یہ حکم دیا گیا ہے تاکہ کسی طریقے سے لوگوں کے دماغ خراب کیے جائیں اس کتاب کے بارے میں اللہ اکبر یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے دنیا کو پسند کیا آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی آخرت کے مقابلے میں ان کے لیے بربادی ہے اور ان کو اللہ کا دین نصیب نہیں ہوتا ہے فرمایا پیمبر کا کیا کام ہوتا ہے تاکہ اللہ کے دین کو کھول کھول کر کے لوگوں کے سامنے سنا دے قیامت کے دن کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی تھی ابھی آپ نے پیچھے پڑا حضرت شعیب علیہ السلام کے قصے میں کہ لوگوں نے کیا کہا تھا مانفا کثیر اے شعیب ہمیں تیری زیادہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں سمجھ میں کیوں نہیں آتی تھی سمجھنا نہیں چاہتے تھے ورنہ پیمبر تو آتے اس لیے ہیں کہ اللہ کے دین کی باتیں کھول کھول کر کے لوگوں کو سنائیں اور وہ کھول کھول کر کے سنا چکے تھے اور چونکہ نبی کا مقصد ہے کہ لوگوں کو بات اچھی طرح سمجھائے اس لیے ارسلنا من رسول ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو الا بلسان قوم مگر اس کی قوم کی زبان میں جو زبان قوم بولتی ہے اسی زبان کا بولنے والا پیمبر ہوتا ہے اس زبان کو اچھی طرح سمجھنے والا اس کی گہرائی کو اور اسی زبان کو بولنے والا چنانچہ جتنے انبیاء کرام ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سب اپنی اپنی برادری کے ہیں جس جس علاقے میں جو لوگ ہیں انہی خاندان میں سے انہی میں سے پیمبر کو اٹھایا جاتا ہے سوائے آپ کہہ سکتے ہیں حضرت لوت علیہ السلام کے کہ وہ پیدا ہوئے عراق میں اور ہجرت کر کے تشریف لے گئے سدومیوں کے یہاں اور ان کو جا کر کے سمجھایا لیکن ان کی تہذیب سے اچھی طرح واقف ہوئے ان کی زبان سے اچھی طرح واقف ہو گئے لیبین لہم جہاں کہ پیمبر ان کے سامنے کھول کر کے بیان کر دے تو پیمبر کے کھول کر بیان کرنے سے اور اللہ کی کتاب کے آنے سے لوگوں کو ہدایت مل جاتی ہے اور نہ اس کے بعد دوسرا دور شروع ہوتا ہے وہ کیا يَشَاءُ اللہ شاہی يَشَاءُ تو اس کے بعد اللہ گمراہ گمراہ رہنے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وَهُوَ العزیز اور وہی تو غالب ہے الحکیم وہی تو حکمت والا ہے اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ کس کے اندر ہدایت کی تڑپ ہے کس کے اندر ہدایت کی طلب ہے کون اندھیروں سے نکلنا چاہتا ہے اور یہ راز اللہ جانتا ہے پھر اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اس کو گمراہی میں رہنے دیتا ہے وہ العزیز اور وہ غالب ہے یہاں غالب کا مطلب جس کو وہ ہدایت دینا چاہے اس کو کوئی گمراہ رکھ نہیں سکتا اور جس کو اس کے در سے ہدایت نہ ملے اس کو کہیں سے ہدایت مل نہیں سکتی الحکیم اور وہ حکمت والا ہے اس کی لاٹھی اندھے کی لاٹھی نہیں ہے ویسے کسی کو ہدایت مل گئی کوئی گمراہ ہو گیا نہیں نہیں حکمت کے مطابق ملتا ہے ہدایت کے طلبگار کو ہدایت ملتی ہے اور ہدایت کے اسباب ہونے کے باوجود جو چاہتا ہے کہ نہیں میں تو گمراہ رہنا چاہتا ہوں اندھیروں میں ڈبکیاں لگاتا رہوں گا میں دنیا ہی چاہتا ہوں اس کو گمراہ رہنے دیتا ہے کیا انداز ہے اللہ کے کلام کا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا اور یہ اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانے کا سلسلہ پہلا نہیں ہے آپ سے پہلے بھی تھا اور کب سے تھا آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا ابھی قریب کے پیمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنیے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور یقیناً ہم نے بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی آیاتنا اپنے نشانیوں کے ساتھ اس لیے بھیجا وہی چیز دے کر کے جو آپ کو دی گئی ان اخرج من الظلمات الى النور کہ نکالیے آپ اپنی قوم کو اندھیریوں سے روشنی کی جانب اندھیریوں سے ساری کی ساری قوم کو اندھیریوں میں کہا گیا قارون کے پاس پیسہ ہے دولت ہے اندھیریوں میں فرعون کے پاس حکومت ہے طاقت ہے اندھیریوں میں سب کے سب وہ اندھیریوں میں تھے نکالیے ان کو روشنی میں لائیے سب اندھیریاں صرف اللہ کا دین ایک روشنی روشنی میں لانے کا طریقہ کیا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ اور آپ یاد دلائیے ان کو اللہ کے دن یہ وہ لفظ ہے جو میں نے کہا تھا کہ کبھی ایام اللہ کے ذریعے سے لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے اور کبھی آلہ اللہ ایام اللہ کے لفظی منع اللہ کے دن اللہ کے دنوں سے مراد وہ یادگار دن جس میں پروردگار نے کسی قوم کو اپنی نعمتوں سے نوازا ہے وہ یادگار بن گئے اور جن دنوں کے اندر پروردگار نے کسی کے اوپر عذاب نازل کیا ہے اس کی نافرمانی کی اس کو سزا دی ہے وہ یادگار دن بن گئے ان دنوں کو لوگ کہا کرتے تھے یہ تو اللہ کے دن ہیں اسی کو فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ اور ان کو اللہ کے دن یاد کرائیے مطلب فرعون کا غرق ہونا یاد کرائیے اور بنی اسرائیل پار ہوئے اس کا بھی یاد کرائیے اور اس سے پہلے کے واقعات ان نفیزہ نکل آیا بے شک اللہ کے دنوں میں لآیات ضرور نشانیاں ہیں لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ہر ایک صبر کرنے والے کے لیے شکور اور ہر ایک شکر کرنے والے کے لیے یا ان باتوں میں جو اوپر بیان کی گئی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس بیان میں لآیات ضرور اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں جو پہچاننا چاہتا وہ اپنے مالک کو پہچان سکتا ہے جو اس کی توحید پر آنا چاہتا آ سکتا ہے مگر کس کو نصیحت میں کس کو ہدایت ملتی ہے نکل لی سب ہر ایک بہت زیادہ ڈٹ جانے والے کو ڈٹتا ہے جو اللہ کے دین پر آتا ہے پھر مصیبتیں آتی ہیں پھر پریشانیاں آتی ہیں پھر حالات آتے ہیں جو ان کے آگے ڈٹ جاتا ہے اس کے لیے سبق کی بات ہے اور جو پروردگار کا شکر ادا کرتا ہے اس کی ہدایت کے اوپر اس کے لیے نصیحت ہے اس کے لیے اس میں زبردست نشانی ہے وَإِذْ قَالَ و لِقَوْمِهِ قومی نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَإِذْ قَالَ صالف قومی اور یاد کیجئے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا کس طرح انہوں نے اپنی قوم کو اندھیریوں سے نکالا روشنی کی طرف لایا کس طرح نصیحت کی انہوں نے اذکروا نعمت اللہ یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو علیکم جو اس نے تم پر فرمائی چنانچہ یہ ہیں ایام اللہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور جن دنوں میں اللہ کی خاص نعمتیں ہوئی وہ ایام اللہ ہیں وہ اللہ کے دن ہیں اِذْ انجا کو میں نالی جبکہ اس نے نجات دی تم کو فرعونیوں سے کیسے دور تھا وہ فرعونیوں کا یہ سوء العذاب وہ تم کو تکلیف دیتے تھے سوء العذاب بدترین قسم کی تکلیف بدترین عذاب کی تکلیف تم کو دیتے تھے اور اس کا تشریح اس کا بدل اس کی تشریح آ رہی ہے کیا تکلیف تھی وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ اور وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ اور زندہ رہنے دیتے تھے تمہاری عورتوں کو اس سے کیا بری حالت ہوگی انسان کی کہ اس کی اولاد کسی اور کے حوالے جس کو چاہے زندہ رہنے دے جس کو چاہے مارے وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ اور اس میں تمہارے لیے بہت بڑا امتحان تھا وَفِي ذَلِكُمْ اور ان اس یہ اس سلسلے میں بچیوں کا زندہ رہنا بچیوں کا قتل ہونا بھلا ان بہت بڑی آزمائش تھی من رب تمہارے رب کی طرف سے عظیم ان بہت بڑی آزمائش بہت بڑا امتحان تھا اس سے پروردگار نے تم کو نکالا تمہارے دشمن کا بیڑا غرق کیا یہ تھے ایام اللہ ان کو یاد دلائیے اور تم پر اللہ نے یہ احسان کیا یہ کرم کیا اب تمہارے سامنے دو راستے ہیں یا تو تم پروردگار کا شکر کرو اور یا ناشکری کرو اور بھول جاؤ کہ کیسے دنوں سے اللہ نے ہم کو نجات دی ہماری نافرمانی کی وجہ سے ہم پر یہ عذاب تھا اللہ نے ہم کو اس عذاب سے نکالا تمہارے سامنے دونوں راستے کھلے ہیں نتیجہ سن لو اگر شکر کرو گے تو کیا ملے گا اور نہ شکری کرو گے تو کیا سزا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ اور یاد کیجئے جب تیرے رب نے بتا دیا اعلان کر دیا لئن شکر تم اگر تم شکر کرو گے لاگی دن تمہیں تم کو زیادہ دوں گا یہ اس کا نظام ہے جو آدمی شکر کرتا ہے کسی کو تھوڑا سا اللہ کے دین کا کام کرنے کا موقع ملا اس نے اس پر شکر کیا اللہ اور دے گا کسی کو اللہ کی نعمت ملی اس نے شکر کیا پروردگار اور دے گا وَلَئِن كَفَرْتُمْ اور اگر تم شکر نہ شکری کرو گے ان عذابی لشدید تو میرا عذاب بڑا سخت ہے یہ نہیں فرمایا کہ پھر نعمتوں کو چھین لوں گا پھر قوم عاد کو دیکھ لو قوم سمود کو دیکھ لو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لو فرعونیوں کو دیکھ لو ان پر عذاب کیوں آیا اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ میری نعمتوں کے مقابلے میں اکڑ گئے ان کا شکر ادا نہیں کیا بلکہ ان کو کھا کھا کے پھٹ گئے اس کے اوپر میرا عذاب آیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو جتایا اور عملی طور پر بھی بتایا ایک موقع پر ایک مانگنے والا آپ کے پاس آیا آپ نے اپنے دست مبارک سے اس کو ایک کھجور دی اس نے منہ چڑھا لیا اور کھجور لینے سے انکار کیا کہا اتنا چھوٹا بھیکاری آپ نے سمجھا ایک کھجور دی مجھے آپ نے کھجور واپس رکھ دی اس سے محروم ہو گیا وہ تھوڑی دیر کے بعد دوسرا فقیر آیا اس نے بھی صدا لگائی آپ نے اس کو کھجور دی آپ نے وہ کھجور لی اور بار بار اس کو دیکھا کہا یہ آپ کی دی ہوئی آپ کی دی ہوئی آپ کے در کا تو اگر ایک دن کا بھی مجھے مل جاتا تو وہ بھی دنیا کی حکومتوں اور دولتوں سے بہتر تھا آپ نے فرمایا اس کو چالیس درہم دے دو اس لیے کہ اس نے ملنے والی نعمت پر شکر کیا اور نہ شکری کی وہ سزا ملی اس کو اور شکر کا یہ سلا ملا کہ ایک کھجور کے اوپر شکر کرنے پر چالیس درہم دیے گئے وہ کالم تک فور ون تو جمع اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم اگر شکر کرو گے اس کا فائدہ تم کو ہوگا اور نہ شکری کرو گے اس کا نقصان تم کو ہوگا اللہ تعالیٰ کی شان میں نہ کوئی بڑھوتری ہوتی ہے نہ کمی آتی ہے اس کو یوں بیان فرمایا اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے ان تک فرو اگر تم کفر کرو گے تم تم اے بنی اسرائیل ومن فی الارض جميعا اور جتنے لوگ زمین میں ہیں وہ سارے کے سارے اس کی ناشکری کریں گے مل کر ناشکری کریں گے کوئی فرق نہیں پڑتا فی حَمِيدٌ تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے وہ کسی کا محتاج نہیں وہ اس کا منتظر نہیں کہ کوئی اس کی تعریف کرے وہ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 کیا گیا اور ہر علاقے میں اللہ کے پیمبر آئے ان کے ساتھ یہی حالات پیش آئے ہر دور کے اندر علم قوم کیا تمہارے پاس نہیں آئی نبع الدینہ ان لوگوں کی خبر قبل قوم جو تم سے پہلے تھے کون تھے وہ قوم نوح حضرت نو علیہ السلام کی قوم وعاد اور قوم عاد و سمودہ اور قوم سمود ان تین کا تذکرہ کیا ان کے حالات آپ کے سامنے نہیں ہیں ان کی خبریں تم کو نہیں پہنچی ان کے پاس بھی اسی طرح اللہ کی ہدایت آئی تھی انہوں نے بھی ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کی پھر ان کے اوپر کیسا عذاب آیا تو میں نو تمہارے سامنے ہے ساری قوم پانی میں غرق کر کے ملیا میٹ ہو گئی تو میں تمہارے سامنے ہے ہوا کے ایک جھونکے نے سب کا کام کر دیا تو میں تمہارے سامنے ہے فَأَخَذَتْهُمُ السَّيْحَةِ ہو ایک چیخ آئی اور سب کا کام تمام ہو گیا یہ واقعات کیوں سنائے جا رہے ہیں ایسا ہو سکتا ہے اب بھی ایسا ہو سکتا ہے اللہ والذین من بعدہم اور یہ تین تو تمہیں معلوم ہے اور وہ بے شمار اور وہ بہت بڑی تعداد من بعدہم جو ان کے بعد ہوئے لا الا اللہ جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہزاروں قومیں آئیں لاکھوں قومیں آئیں اور ان کو سمجھانے والے بھی آئے ان کو بتانے والے بھی آئے ہر ایک دور کے اندر ایک ہی معاملہ پیش آتا رہا کیا آتا رہا جا ہوں رسول سننے والوں کو بھی جگاؤ اہم مضمون ہے جاگ کر سننے کا ہے جاہت ہم رسول ہم بل ان کے پیمبر آئے ان کے پاس بل بھی کی صاف نشانیاں لے کر واضح نشانیاں لے کر تو لوگوں نے کیا جواب دیا فردو ایدیہم فی افواہ لوٹائے اپنے ہاتھ فی افواہ اپنے منہ میں اس آیت کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں ایدیہم ان کے ہاتھ فی افواہ کے منہ ان منہ سے اور ہاتھوں سے مراد نافرمانوں کے لیے ہے جن کو دعوت دی گئی تھی ان کے ہاتھ اور ان کے منہ یا اللہ کے پیمبروں کے ہاتھ اور ان کے منہ دو باتیں ہو سکتی ہیں پہلی بات اور دونوں درست ہیں اور دونوں باتیں پیش آئیں کبھی کبھی قرآن کریم ایسا کرتا ہے ایک لفظ استعمال کرتا ہے آپ کہتے ہیں اس کی مراد یہ بھی ہو سکتی ہے یہ بھی ہو سکتی ہے یہ بھی ہو سکتی ہے اور در حقیقت وہ ساری مرادیں ہو سکتی ہیں کہیں پر ایسا ہوا کہیں پر ایسا ہوا ہوا کیا جب اللہ کے پیمبر آئے لوگوں کے پاس توحید کی بات کو لے کر کے تو قرآن کہتا ردو عئی دیا ہوں انہوں نے اپنے ہاتھ رکھے اپنے ہاتھ لوٹائے فی افواہ اپنے منہ میں اپنے منہ میں اگر دونوں کی ضمیر لوٹائے ان کی طرف اپنے منہ میں اپنے ہاتھ رکھنے کا مطلب انبیاء کرام نے کہا اس مالک کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں لوگ حیران ہوتے ہیں استغفر اللہ اتنی بڑی بڑی ہستیاں یہ چھوٹی سرکار بڑی سرکار فلانا بابا فلانا بابا فلانی ماتا یہ فلانے فلانے بزرگ جو ہم نے سمجھے ہوئے ہیں یہ کچھ بھی نہیں دے سکتے ہائے ہائے ہائے ہائے کیا بات کہہ رہے تو اور بعد نے کہا کہ اسی طرح ہاتھ لوٹائے اپنے منہ میں لیکن حیرت کو ظاہر کرنے کے لیے نہیں اس سے بڑھ کر کے مذاق اڑانے کے لیے اپنے منہ میں ہاتھ لگے ہاں،, ہاں،, ہاں بات کرتے ہو اتنی بڑی بڑی سرکاریں آج تک تو اتنے چڑھاوے چڑھے یہاں اور یہ کہتے ہیں یہ کچھ کر ہی نہیں سکتے کسی کھاتے کے نہیں ہیں یہ اگر یہ کچھ کر سکتے تو اپنے آپ کو مرنے سے بچاتے ہیں اپنے منہ میں ہاتھ رکھے حیرت کے طور پر ہنسی کے کیا کہتے ہو اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں کمال بات ہے یار کیسی بات نہیں فرق تو افاہم اس طرح سوچ کر کے آٹھ معنی بیان کیے گئے اپنے منہ میں ہاتھ کیوں رکھے حیرت کے طور پر تعجب کے طور پر افسوس کے طور پر ہائے ہائے ہائے قیامت آ گئی کیسے گستاخ قسم کے لوگ پیدا ہوئے کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا اتنے بڑے گستاخ یہ تو ایسے گستاخ پہلے زمانے میں نہیں تھے کہاں سے پیدا ہو گئی توبہ توبہ توبہ ایک یہ معنی بیان کیا گیا اور ایک یہ معنی کہ ضمیر کو لوٹاؤ انبیاء کی طرف تو اب معنی کیا نکلا فردو ایدیہم فی افواہہم انہوں نے اپنے ہاتھ نبیوں کے منہ پر رکھ دیے اور نبیوں کے منہ پر رکھنے کا مطلب کہ لگے بس زبان بند کرو بیڑا غرق ہو جائے گا چپ آگے کی بات نہیں کہنا ہم نے بہت سارے لوگوں کو سنا ہیں وہ لوگوں کو اپنے بزرگی سے ڈراتے رہتے ہیں وہ کہتے رہتے ہیں یہ منہ بند رہنے دو اگر کھل گیا تو بیڑا غرق ہو جائے گا یعنی اگر ہم نے کسی کے لیے بد دعا کر دی بیڑا غرق ہو جائے گا اور دوسرے بھی کہتے ہیں چپ مت منہ اس کا منہ کھلنے دو ورنہ کہاں کہاں تباہی آئے گی کچھ پتا نہیں جب انبیاء کرام نے اللہ کی توحید سنائی ہے اللہ الہ الا اللہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اس کے سوا لا ينفعكم ولا يضركم شيئا اس کے سوا نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے نہ کوئی نفع دے سکتا ہے تو لوگ گھبرا گئے انہوں نے اپنے ہاتھ نبیوں کے منہ پر رکھ دیے خدا کے لیے آگے مت بولیے بس بس چپ رہیے بیڑا غرق ہو جائے گا تو انہیں اپنا تو کرانا ہی کرانا ہے ہمارا بھی ساتھ میں کر دے گا یہ دونوں مفہوم اور بعد نے کہا کہ نبیوں کے ہاتھ ہی ان کے منہ پر رکھ دیے یہ بھی ہو سکتا ہے اور میں کہتا ہوں یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں کہیں پر اس طرح ہوا کہیں پر اس طرح ہوا کبھی اس طرح ہوا کبھی اس طرح ہوا اور آج بھی ہو رہا ہے یہ اس دور کی کیا بات کرتے ہیں قرآن خبر دے رہا ہے قیامت تک ایسا ہوتا رہے گا وکال ونا کفرنا بما اصل تو بھی اور انہوں نے کہا اچھا تم نے یہ کہا کہ یہ کچھ نہیں دے سکتے جو دین تم لے کر آیا ہو انا کفرنا ہم نے اس دین کا انکار کر دیا بیما تم بھی جو دے کر تم کو بھیجا گیا ہم بالکل نہیں مانیں گے کیا بات کی تم نے کہ اس کے سوا کوئی نفے اور نقصان کا مالک نہیں ہے اتنی بڑی بڑی ہستیاں آج تک ہمارے بڑے بھی پوجا پوجا کرتے رہے ان میں سے کوئی نفے نقصان کا مالک نہیں ہم نے اس دین کا انکار کر دیا بما اور تم بھی جو دے کر کے تم کو بھیجا گیا تھا وہی شکی نا ارے مری اور تم جو کہتے ہو مریں گے رحمت آئے گی پھر حساب کتاب ہوگا اللہ کی عدالت لگے گی پھر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا ہمیں ان باتوں میں شک ہے بالکل نہیں تم کہتے ہو کہ ہمارے اوپر آسمان سے وہی نازل ہوتی ہے فرشتہ آتا ہے اور اللہ کا کلام لے کر آتا ہے ہم ان باتوں میں شک ہے بالکل نہیں مان سکتے وَإِنَّنَا اور بے شک وَإِنَّا اور بے شک ہم لفی شکن ضرور ایسے شک میں ہیں مریبن اس کی صفت جو ہم کو تردد میں ڈالے ہوئے بالکل ہمیں بالکل یقین ہوتا ہی نہیں ہے تمہاری بات پر کن باتوں پر منا تدنا الیہ ان باتوں کی طرف سے شک ہے جن کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو اور نبی کس کی طرف بلاتے تھے اللہ کی توحید کی طرف نبی بلاتے تھے اپنی رسالت کی طرف نبی بلاتے تھے آخرت کی تیاری کی طرف یہ تو تین بڑے مضمون تھے تمام انبیاء کرام کی دعوت کے ان چیزوں کی طرف جن کی طرف تو ہمیں تم ہمیں بلاتے ہو ہمیشہ کے رسلهم فاطر السماوات والارض سب سے زیادہ شک اس کے بارے میں تھا ان کو انبیاء کے رسالت میں نہیں ان سے زیادہ آخرت کے بارے میں نہیں اس سے زیادہ اللہ کی توحید کے بارے میں کہ یہ بات تم کہتے ہو کہ نفع نقصان کا مالک صرف ایک اللہ ہے سجدے کے لائق صرف ایک اللہ ہے طواف کے لائق صرف اس کا گھر ہے غلاف چڑھانے کے لائق صرف اس کا گھر ہے دوسرا کوئی نہیں یہ بات نہیں ہم کو سمجھا اس میں ہم کو شک ہے خاص طور سے تو عید ان کو شک تھا یہ میں نے کہاں سے نکالا رسول اصل اللہ شک کہا ان کے رسولوں نے ان کو اصل ہی شک کیا اللہ کے بارے میں تم کو شک ہے تم اس کو اکیلا نہیں مانتے اس کی ذات کے بارے میں تمہیں شک ہے کسی اور کے بارے میں شک نہیں ہوا کسی بابے کے بارے میں کسی ماتا کے بارے میں اس کے بارے میں تم کو شک ہوا فاطر السماوات والارض جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا ورنہ تم بتاؤ کہ کس نے آسمانوں کو پیدا کیا کس نے زمین کو پیدا کیا دو جواب یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم اللہ اکبر اور وہ کتنا مہربان ہے اس مالک جس نے تم کو پیدا کیا یہ زمین آسمان تمہارے لیے پیدا کی یہ زمین آسمان کی نعمتیں تمہارے لیے پیدا کی اس ایک مالک کو چھوڑ کر تم بتیس کروڑ خداؤں کے پیچھے دوڑ رہے ہو اتنے بڑے گستاخ اتنے بڑے نافرمان ہو مگر وہ مالک اتنا مہربان ہے کہ تم کو اس لیے نہیں بلا رہا ہے کہ آؤ تمہاری پٹائی کروں گا مجرم کو پکڑا جاتا ہے تلاش کیا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے چلو بھائی تمہیں فلان صاحب بلا رہے ہیں کیوں بلا رہے کہ آپ پھانسی دیں گے کیوں بلا رہے ہیں کہا قتل کریں گے تجھے سزا دیں گے تیری پٹائی ہوگی مگر اللہ کس لیے بلاتا ہے یدعوکم لیغفر لکم بلاتا ہے وہ تم کو لیغفر لکم تاکہ تمہاری بخشش کرے تمہارے گناہ معاف کرے اللہ اکبر تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے منتظر ہے باہیں پھیلائے بیٹھا ہے آؤ آؤ آؤ تمہارے گناہ معاف کرنا چاہتا ہوں لیغفر لکم تاکہ وہ بخشے تمہارے لیے من ذنوبکم تمہارے گناہ اور جب گناہوں کی بخشش کا ذکر آتا ہے تو قرآن پاک کہتا ہے من ضروری کو تمہارے گناہوں میں سے بخشے یہ گناہوں میں سے بخشنے کا مطلب ایک طبقہ کہتا ہے من زائد تو مطلب سارے گناہ بخشے گا کبیرہ بھی بخشے گا صغیرہ بھی بخشے گا چھوٹے بھی بخشے گا بڑے بھی بخشے گا دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ نہیں ایک دوسری حقیقت کی طرف اشارہ ہے وہ حقیقت کیا ہے تم نے دو قسم کے گناہ کیے ہیں کچھ اللہ کے حقوق پامال کیے کچھ بندوں کے حقوق پامال کیے جو بندوں کے حقوق پامال کیے وہ تو تم کو ادا کرنے ہوں گے ہاں اللہ کے حقوق اللہ اپنے حقوق معاف کرے گا من ذنوبکم تمہارے گناہوں میں سے گناہ میں سے کچھ گناہ معاف کرے گا وہی إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى اور تم کو وہ ڈھیل دے گا ایک متعین مدت تک ڈھیل دینے کا مطلب اگر نہیں توبہ کرو گے اس کا عذاب آئے گا ملیا میٹ ہو جاؤ گے اور اگر توبہ کر لو گے موت تک بھی وقت پر آئے گی لیکن اس سے پہلے تم کو مصیبتوں میں ذلتوں میں رسوائیوں میں مبتلا نہیں کیا جائے گا بلکہ عزت کی موت نصیب ہو جائے گی قالوا ان انتم الا بشر مثلنا یہ وہ تقریر تھی جس کا کوئی جواب نہیں تھا تو اس کا تو کوئی جواب دے نہیں سکتے تھے تو انہوں نے دوسرا پہلو اپنایا اور یہ کس نے اپنایا پروردگار کہتا ہے سارے نبیوں کے مقابلے میں جتنے نافرمان آئے لیکن عالم یاتی کم الذین الزین امن قبل تم سے پہلے جتنے لوگ تھے ان سب کی خبریں اور تین کی بات بتا کر پھر کہا وہ جن کو جو ان کے بعد آئے لا عالم اللہ ان کو اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے تو گویا مشرق میں جو نبی آئے ان کو بھی یہی کہا مغرب میں جو نبی آئے ان کو بھی یہی کہا جو یورپ میں آئے آسٹریلیا میں آئے امریکہ میں آئے افریقہ میں آئے ایشیا میں آئے جہاں جہاں جو آئے سب کے ساتھ یہی مسئلہ پیش آیا کیا لوگوں نے دیکھا اس کا جواب تو بنا نہیں دوسرا اعتراض کر مارا کہنے لگے ٹھیک ہے ہم مان لیتے تمہاری بات مگر تم کہتے ہو کہ ہم نبی ہیں تم نبی کیسے ہو سکتے ہو تم تو بشر ہو بشر تو نبی ہوتا ہی نہیں یہ کیسے کہا تم نے کہ تم نبی ہو اور میں نے عرض کیا کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے سب سے پہلے یہ فلسفہ پیش کیا تھا کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا اس کے بعد ہر دور کے نافرمان یہی کہتے رہے اور اس سوال کا بھی میں نے جواب دیا کہ یہ سارے نافرمان یہ بات کیوں کہتے تھے کچھ برائیں شیطان انٹرنیشنل سطح پر پھیلاتا ہے پھر دنیا بھر کے اندر آپ جہاں بھی جاتے ہیں وہی برائی نظر آتی ہے وہی برائی نظر آتی ہے آپ کو یہ محنت بھی شیطان نے انٹرنیشنل سطح کی کی کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا ہے انہوں نے کہا تم کیسے نبی ہو سکتے ہو ان انتم الا بشر مثلنا تم نہیں ہو مگر بشر ہو مثلنا ہماری طرح کے تصدونا وہ ہماری طرح کے بشر اور کہتے ہو ہم نبی بن گئے ہیں اور کہتے ہو ہمارے اوپر وہی نازل ہوتی ہے اور پھر ہم کو وہ باتیں بتاتے ہو جن کی وجہ سے ہمارا دین چھوٹتا ہے تريدون تم چاہتے ہو ان تصدونا کہ تم ہم کو روکو اس دین سے ان چیزوں کی پوجا کرنے سے کان نیا آباؤنا جن کی پوجا کیا کرتے تھے ہمارے باپ دادا فاتونا بسلطان مبین تو لاؤ تم ہمارے پاس کوئی واضح قسم کی نشانی نشانی تو سارے نبی دکھاتے تھے آپ دیکھ چکے سارے نبیوں نے معجزے دکھائے پھر کس معجزے کا مطالبہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ مطالبہ کر رہے تھے آپ کو بتایا جا رہا ہے یہ تنہا آپ سے مطالبہ نہیں آپ سے پہلے ہر دور میں ہر نبی سے یہی مطالبہ رہا کیسی دلیل دکھاؤ ایسا معجزہ دکھاؤ کہ بس اس کے بعد مانے بغیر چارہ ہی نہ رہے اور ہم ماننے کے لیے مجبور ہو جائیں اور میں ایسا معجزہ اللہ دکھاتا نہیں اللہ نے عقل و دانش دی ہے انسانوں کو اس کے بعد ان کے اوپر چھوڑتا ہے اگر مجبور کر کے مسلمان بنانا ہو پھر تو کوئی ایک آدمی کافر ہی نہ رہے کہ اللہ اس پر قادر نہیں ہے کہ سب کو مسلمان بنا دے لیکن اس طرح وہ بنانا نہیں چاہتا ہے تم کہتے ہو کہ ان انہن تو سب تم روکنا چاہتے ہو اس سے جن کی پوجا کرتے تھے ہمارے باپ دادا لاؤ کوئی دلیل ہمارے پاس قالت لهم رسلهم کہا ان کو ان کے پیمبروں نے ان نحن الا بشر مثلكم نہیں ہے ہم الا بشر مثلكم مگر بے شک بشر ہیں مثلكم تمہارے جیسے ذرا رک کر کے اس مضمون کو سمجھیے میں نے پیچھے عرض کیا تھا کہ بعض لوگوں نے لوگوں کو یوں بے وقوف بنایا کہ دیکھو نبیوں کو بشر کہنا کافروں کا کام ہے میرے پاس وہ عبارتیں ہیں موجود بڑے کبے جبے والوں کی جنہوں نے یہی بات کہی نبیوں کو بشر کے نہ کافروں کا کام ہے لیکن اب دیکھو نبیوں کو بشر کون کہہ رہے ہیں کافروں نے کہا کہ تم بشر ہو اس لیے رسول نہیں ہو سکتے تو نبیوں کو کہنا چاہیے کہ تم کو غلطی ہوئی تم نے ہم کو بشر سمجھا ہم کہاں بشر ہیں ہم بشر نہیں ہیں ہم کوئی اوپر مخلوق ہیں بشر سے لیکن سارے نبیوں نے مل کر جواب دیا ان ہم نہیں ہیں الا بشر مثلکم مگر بشر ہیں تمہارے جیسے حالانکہ یہ موقع تھا وہ یہی کہنا چاہتے تھے کہ تم بشر ہو اس لیے نبی نہیں تو نبیوں کو کہنا تھا کہ ہم بشر نہیں لیکن پہلے اس کا اقرار کیا کہ ہم بشر ہیں اس کے بعد فرمایا کہ ہاں بشر کے ساتھ ساتھ ہم نبی بھی ہیں اور نبی بشر ہی ہوتا ہے بشر کے سوا کوئی نبی بن ہی نہیں سکتا اس لیے کہ افضل مخلوقات اشرف المخلوقات بشر ہے تو کیا افضل مخلوق کو سمجھانے کے لیے کوئی افضل مخلوق آئے گی اس سے پس درجے کی آئے گی یہ تو سارے نبیوں نے کہا تو آگے باری رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ نے کیا فرمایا ہل إِلَّا بشر رسول نہیں ہوں میں بشر رسولہ مگر بشر ہوں اور بشر کے ساتھ میں رسول ہوں رسول بشر ہوں میں بشر ہی رسول ہوتا ہے اور رسول بشر ہی ہوتا ہے انما انا بشر مثلکم بے شک میں تمہارے جیسا بشر ہوں اب بشر کون کہہ رہا ہے رسولوں کو سارے رسول کہہ رہے ہیں تو جس نے کہا کہ رسولوں کو بشر کہنا کافروں کا کام تو نوز بلّہ سارے رسولوں کو کیا کہہ رہا ہے وہ کافر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں تو پھر کیا کہہ رہا ہے ایک اور پینترا بدلا کہنے لگے کہ یہ انبیاء کرام اپنے کو بطور توازو بشر کہتے تھے بطور توازو بشر کہتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ تو توازو نہیں کرتا اللہ تو حقیقت بیان کرتا ہے تو اللہ نبیوں کو کیا کہہ رہا ہے اپنا قرآن نازل کہہ رہا اور کہہ رہا ہے بشر اور پھر جب سب سے پہلا نبی پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام تو کیا کہا انی خالق بشر آ رہا ہے آگے انشاءاللہ کل ہی وہاں پہنچ جائیں گے آج ہی ہو سکتا ہے پہنچ جائیں میں پیدا کرنے والا ہوں تمہارے لیے بشر کو آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اللہ نے کیا فرمایا کس کو پیدا کروں گا بشر کو اب نبی کو بشر کس نے کہا اللہ نے کہنے لگے ٹھیک اللہ جو چاہے وہ کہے نبی اپنے آپ کو جو چاہیں وہ کہیں امتی تھوڑا کہہ سکتا ہے تو امی عائشہ صدیقہ کے پاس پہنچ جائیے بخاری کی روایت کی روایت ہم عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیرون در کی زندگی تو ہم جانتے ہیں آپ باہر کیسی زندگی گزارتے ہیں ذرا آپ درون خانہ زندگی بیان کیجئے آپ کیسے زندگی گزارتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ہوا اللہ بشر مثلکم آپ گھر کے اندر ایسے تھے آپ تو پیمبر ہیں ہر جگہ ہیں ساری زمین و آسمان یہ سب کا سب آپ کے لیے بنا ہے مگر گھر کے اندر آپ زندگی گزارتے ہیں بشر مثل کم بالکل بشر مثل کم تمہارے جیسے کیسے فرمایا جب ضرورت ہوتی ہے تو جھاڑو لگا دیتے ہیں ضرورت ہوتی ہے تو اپنے کپڑے کو سی لیتے ہیں ضرورت ہوتی ہے تو اپنی جوتی کو خود گانٹ لیتے ہیں بشر مثل کم یہاں کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں شاید یہاں بھی یہ مقصود ہو بیان کرنا کہ آپ کی دو شانیں ہیں تو اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے ایک شان بشر کی ایک رسول کی بشر اور رسول اور قرآن کریم نے کہا لیکن سارے صحابہ کا کول سو سیاستہ کی روایت ہے ایک صحابی حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بیان فرماتے ہیں وہ لکھتے چلے جاتے ہیں لکھتے چلے جاتے ہیں اور سید حریرہ رضی اللہ تعالیٰ یاد کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں ایک موقع پر صحابہ نے ان سے کہا کہ تم جو بھی بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ لکھتے چلے جاتے ہو ایسا نہیں کرنا چاہیے ما ہوا بشر مثلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے جیسے بشر ہیں اللہ کے حبیب ہیں مگر آپ انسان بھی ہیں آپ بشر بھی ہیں یغضب و یسخط و یرضا کبھی غصہ ہوتے ہیں کبھی آپ خوش ہوتے ہیں کبھی آپ کی کیفیت خوشی کی کبھی غصے کی ہوتی ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی بات غصے میں وہ فرما رہے ہوں کہ جو غصے کی وجہ سے فرمائے تو تم خواہ ہر بات کو لکھتے رہتے ہو مقدمہ پیش ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر بن العاص نے عرض کیا کہ میں اس طرح ہر بات لکھتا ہوں اور یہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے مجھے غلط کہا فرمایا قسم اس ذات کی جس نے مجھے حق دے کر کے بھیجا ہے میری جو بھی حالت ہوتی ہے اس زبان سے وہی نکلے گا جو رب کی رات سے مرضی ہوگی جو اللہ چاہے گا وہ نکلے گا پروردگار نے کہنی دیا ہے کہ وہ نہیں بولتے ہیں جو بھی بات کرتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے اس لیے خطر تم لکھتے چلے جاؤ مگر یہاں صحابہ نے آپ کو کیا کہا بشر مثلکم اب صحابہ کو کیا کہیں گے یہ اصل میں شیطان کی وہ محنت تھی جو اس نے کہا تھا کہ جو بشر ہو سکتا ہے وہ رسول نہیں حالانکہ بشر ہی رسول ہوتا ہے بشر کے معنی انسان کیوں اس لیے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور انسان جب اشرف المخلوقات ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے کوئی اس سے دوسرے درجے کی مخلوق آ سکتی ہے بشر سل ہم نہیں ہیں مگر تمہارے جیسے بشر ہیں لیکن مسئلہ ہے وہ کیا علام من عباده لیکن اللہ تعالیٰ احسان کرتا ہے اپنے بندوں پر علامش جس پر چاہتا ہے من اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اس پر احسان کرتا ہے ہم پر یہ احسان کیا کہ ہمیں نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا انسان ہی کو نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا جا سکتا ہے کسی اور کا نہیں جو سب سے پہلے انسان آئے حضرت آدم علیہ السلام وہ بھی اللہ کے پیمبر اور اس کے نبی تھے وما ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله رہا تمہارا وہ اشکال کہ ویسا معجزہ دکھاؤ کہ جس کے بعد ماننے کے سوا کوئی چارہ نہ رہے زبردست معجزہ دکھائیے اور ایک معجزہ دیکھ کر پھر کہتے نہیں یہ تو ہو گیا اور کوئی دکھائیے یہ تو ہو گیا کوئی اور یہ تو تو نے جادو کیا کوئی اور دکھائیے انبیاء اکرام کرام کیا جواب دیتے تھے میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ ہمارا مزاج کیا ہے یعنی آج جس کو ہم بزرگی سمجھتے ہیں کہ بزرگ کیا کریں گے کہ کسی نے کہا کہ اچھا نے کہا اچھا کرتا ہوں بزرگ ابھی ڈور کا پڑتا ہوں اور دکھاتا ہوں تجھے کس کو کہتے ہیں معجزہ مگر انبیاء کرام جو سچا دین پھیلانے کے لیے آئے تھے وہ یہ بات کہہ سکتے تھے انہوں نے کیا جواب دیا تم کہتے ہو کہ کوئی نشانی دکھاؤ وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله اور نہیں ہے ہمارے لیے ممکن ان ناتيكم کے لائیں ہم تمہارے پاس بھی سلطان کوئی نشانی کوئی معجزہ لائیں الا باذن الله مگر اللہ کے حکم سے معجزہ اللہ دکھاتا ہے یہ اللہ کا فعل ہے یہ نبی کا فعل نہیں بلکہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے وَعَلَى فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور ایمان والوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اللہ جانتا ہے وہ دکھائے گا معجزہ نہیں دکھائے گا اگر دکھائے گا تو کب دکھائے گا یہ ہم تھوڑا اس سے کہہ سکتے ہیں ہمارا کام نہیں اللہ کا کام ہے وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ ہم تو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں وقت ہدانا سبولنا حالانکہ اس نے ہدایت دے دی ہم کو سبولنا ہمارے راستوں کی اس نے ہدایت کی راہیں ہم کو بتا دی اور یہ ہدایت کی راہوں میں سے ایک راہ ہے کہ بھروسہ صرف اللہ ہی پر کیا جائے تو ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا نہ اور سنو ولا نصبرن ہم ضرور بے ضرور صبر کریں گے آلہ ما تمہیں ان تکلیفوں پر جو تم ہم کو دیتے ہو کسی نے کہا اللہ کی راہیں کی تکلیف کیا ہے اس میں انسان کو جب لگ جاتا ہے دائی وہ مزہ آتا ہے کہ راحت میں وہ مزہ نہیں آتا ہے کسی کو چاروں طرف سے لوگ مار رہے تھے تو لوگوں نے پھر طرف کر کے چھوڑ دیا اس نے کیا کہا میری آفیت کے دشمن مجھے چین آ رہا ہے کوئی اور زخم تازہ کوئی اور ضرب کاری اور لگاؤ اور لگاؤ ہم صبر کریں گے علامہ آز تمہ ان تکلیفوں پر جو تکلیفیں تم نے ہم کو دی ہیں جو تکلیفیں تم ہم کو دیتے ہو وہ اللہ فلی تو اور معاملے کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں کیوں اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کریں المتوکلون بھروسہ کرنے والے یہ جو اعتماد والا جواب دیا اور یہ سارے نبیوں کی تاریخ بیان کی قرآن کریم نے سارے نبیوں نے اس طریقے سے یہ حالات پیش آئے یوں جواب دیا اپنے اپنے قوم کو اپنے اپنے علاقے میں اپنے اپنے دور میں تو لوگوں نے کیا کہا لوگ پہلے باتوں سے بحث کرتے ہیں اور جب باتوں میں ناکام ہو جاتے ہیں تو ہر دور کا پھر نافرمان انسان کیا کرتا ہے پھر وہ آپ سے باہر ہوتا ہے پھر دھمکیاں دینے پر آ جاتا ہے اچھا نہیں مانتے ہماری بات ہمارے دیش میں رہنا ہوگا ہماری بات ماننا پڑے گی اور اگر نہیں مانتے ہو ہماری بات دیش سے نکال دیں گے تم کو ملک بدر کر دیں گے اپنے ملک میں نہیں رہنے دیں گے تمہارے باپ کا ملک ہے وقال اللہ دین کفر اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا انکار کیا تھا یہ رسول اپنے رسولوں سے کہا لنخرجنکم جن ہم ضرور بھی ضرور نکال دیں گے تم کو من ارضنا اپنی زمین سے ملک بدر کر دیں گے تم کو بعد میں آتے ہو تم اپنی تحریک کو بند نہیں کرتے ہو ہم نے کتنا کچھ کہا تمہیں نکال دیں گے تم کو اپنے ملک سے او لتا فی ملتنا یا یہ کہ تم پلٹ کر کے واپس آ جاؤ ہمارے مذہب میں واپس مذہب میں آ جاؤ واپس اس پر وہ اشکال ہوتا ہے کہ اس کا مطلب نبی پہلے ان کے مذہب میں تھے تبھی انہوں نے کہا کہ تم یہاں سے چلے گئے ہو واپس آ جاؤ میں اس کا جواب دے چکا یہ نبیوں کے اعتبار سے نہیں کہتے ہیں بلکہ ان پر ایمان لانے والوں کے اعتبار سے کہتے ہیں کیونکہ ان پر ایمان لانے والے پہلے انہی کے ماحول میں ہوتے ہیں پھر اللہ ان کو ایمان نصیب کرتا ہے اور یا یہ ہے کہ انبیاء کرام جب تک نبوت کا اعلان کرنے کا اللہ کی طرف سے حکم نہیں آتا تب تک وہ خود اللہ کے دین پر ہوتے ہیں مگر خاموش رہتے ہیں کسی کو کچھ کہتے نہیں اس نہ کہنے کو لوگ سمجھے کہ یہ ہمارے دین پر تھے کہا واپس پلٹ آ جاؤ ورنہ ہم تم کو اپنے دیش سے نکال دیں گے اب دیکھیے یہ مکہ واس میں ایمان والوں کو دھمکی دی جا رہی ہے اور یہ سورت جب لوگوں نے تحقیق کر کے تلاش کیا کہ کس دور میں نازل ہوئی تو بالکل اس دور میں جب لوگ ایمان والے صحابہ کی صحابہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے ہیں اسی دور میں ذرا پہلے سورہ یوسف نازل ہوئی اور سورہ یوسف کے فوراً بعد سورہ ابراہیم نازل ہوئی ہیں مکہ والے بلکہ وہاں حالات اس سے بھی زیادہ تنگ تھے یہ تو کہتے تھے نا کہ یا تو ملک سے نکل جاؤ ورنہ ہمارے دین میں آ جاؤ اور وہاں ایک ہی آپشن تھا یا ہمارے دین میں آ جاؤ ورنہ ہم تم کو ملک سے بھاگنے بھی نہیں دیں گے اور صحابہ بھاگ کر کے تھرویے چلے گئے یہ پیچھے بھاؤ پہنچے کہ یہاں سے بھی واپس لائیں گے یہ تو اللہ کی قدرت کے واپس نہیں آئے اللہ نے ان کے لیے وہاں انتظام فرمایا اس سے بھی زیادہ سخت حالات فو مربو ہوں لن علی اللہ اکبر ادھر کافروں کی دھمکیاں اور ان کے یہ پلان ادھر اللہ کی طرف سے فیصلہ اللہ نے وہی کی انبیاء کی طرف بے فکر رہو لن علی کن ظالمین بے شک ہم ضرور بے ضرور ظالموں کو ہلاک کریں گے جب اس موڑ پر ظالم پہنچتا ہے کہ یا تو ہمارے ملک میں رہو ورنہ ہمارے دین میں آؤ ورنہ پھر قتل کے لیے تیار ہو جاؤ تو پھر اللہ کی طرف سے فیصلہ آ جاتا ہے ظالموں کو ہلاک کرنے کا رسول پاک اللہ علیہ وسلم جس نے ہجرت فرمائی قرآن پاک نے اس کو تبصرہ کرتے ہوئے کیا فرمایا اِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُ کا وَيَقْتُلُوكَ اَوْ کا وہ کیا منظر تھا جب لوگ مشورہ کر رہے تھے کہ یا تو ان کو ملک سے نکالا جائے یا ان کو قید کیا جائے اور یا ان کو قتل کر دیا جائے بس ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ دروازے کھول دیتا ہے اللہ نے ایمان والوں کے لیے پہلے دروازہ کھول دیا حبشہ کا اور اس کے بعد مدینہ کا اور کہا ظالموں کو ہلاک کروں گا لیکن ان کی جو سزا ہے وہ سورۃ توبہ میں گزر چکی وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری زمین سے نکل جاؤ من ارضنا ہماری زمین سے ہمارے ملک سے ان کے باپ کا ملک ہے وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ اور ہم ضرورتوں کو بسائیں گے الارض زمین میں زمین میری ہے میں اس میں بساؤں گا تم کو ممباد ہند ان کے بعد اور یہ بات اصل میں نبیوں کے لیے ہے اور انہی کی بات کہی جا رہی ہے لیکن یہ اللہ کا احسان اس کا فضل اس کا کرم ہے کہ بات انبیاء سے شروع ہوئی فوراً نبیوں ان عام امت پر لے آئے کہ اگر کسی امتی کو بھی یہ حالات پیش آئیں گے اس کے لیے بھی پروردگار کی طرف سے یہ اعلان ہے کیا لنولی کنب اور دوسرا والا مسکنکم الارض لیکن کس کو یہ مقام ملے گا صرف کلمہ پڑھنے کی وجہ سے کوئی کہ میں مسلمان ہوں مجھ کو کیوں نہیں ملا ابھی تک ذالک لمن خاف مقامی وخاف یہ مرتبہ اس کو ملے گا لمن خاف مقامی جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے جس کی زندگی کا لمحہ لمحہ یہ سوچ کر گزرتا ہے کہ مجھے اپنے مالک کے سامنے جانا ہے کیسے اس کی عدالت میں کھڑا ہوں گا کس طرح زندگی کے لمحے لمحے کا جواب دوں گا وخاف وعید وعیدی اور جو میری دھمکی سے ڈرتا ہے میں نے جہنم کی دھمکیاں دی میں نے عذاب برزخ کی دھمکیاں دی اور میں نے پھر آخرت کے جو عذاب بیان کیے ان عذابوں سے جو ڈرتا ہے میری عدالت میں میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اس کو یہ مرتبہ اور یہ مقام ملتا ہے پھر کیا ہوا وہ اور انہوں نے فتح طلب کی بعض حضرات نے کہا کہ اس کا فائل وہ نافرمان لوگ ہیں اب وہ آگے اس کے اوپر مانگنے لگے کہ اب ہم کو فتح نصیب ہو جائیں جو ہم میں سے حق پر ہے اور ایمان والوں نے بھی فتح طلب کی بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں ایمان والوں نے فتح طلب کی میں کہتا ہوں دونوں کو فائل بنا لو یکے بعد دیگرے ایمان والوں نے بھی فتح طلب کی انہوں نے بھی فتح طلب کی اور بالکل اسی طرح ہوا جس طرح بدر کے میدان میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے فتح مانگ رہے تھے ادھر ابو جیل بھی مانگ رہا تھا وہ تو خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے کہہ رہا تھا کہ جو تجھے زیادہ پسندیدہ ہیں آج اس کو غالب کر دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کیسے دعا کر رہے تھے کیسے گڑ گڑا رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس آپ کے اوپر ایک چھوٹی سی کملیا ایک چھوٹا سا کمبل آپ کے اوپر جب آپ گر گڑانے لگتے ہیں رونے لگتے ہیں اس کپ کپاہٹ میں وہ کمبل گرتا ہے اور حضرت ابوبکر صدیق پھر اوپر رکھ دیتے ہیں اور جب آپ دعا کرتے کرتے کرتے کرتے یہاں پہنچے ان تو الگ ایسا ابدا ہے میرے مالک یہ تیرہ سال کی محنت ہے ان کو آج تیرے در پر لایا ہوں اگر آج یہ سب مر جائیں گے ان کو ہلاک کر دیا جائے گا پھر آپ قیامت تک تیری کوئی عبادت نہیں کرے گا میں تیرا آخری پیمبر اور قرآن تیری آخری کتاب اگر آج دنیا سے ہم چلے گئے پھر کون تیرے دین کی دعوت دے گا فلن تعبد ابدا اس پر ابو بکر صدیق نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں آپ اتنا بھی نہ گڑ گڑائیں آپ کی دعائیں قبول ہو چکی اب فیصلہ ہو چکا تو دونوں نے فتح طلب کی تو نتیجہ کیا نکلا فرمایا وہی نکلا اے کھیرا چھری کے اوپر رکھو تو تب بھی اور چھری کے نیچے رکھو تب بھی کھیرا ہی کٹتا ہے جب دونوں فتح طلب کرنے پر آتے ہیں اس موڑ پر انسان پہنچتے ہیں تو پھر نامراد اور سرکش اور اللہ کے نافرمان دنیا سے مٹائے جاتے ہیں پھر فرما برداروں کی مدد ہوتی ہے وہ خواب کلو جبار اور نامراد ہو گیا ناکام ہو گیا کلو جبار ہر ایک سرکش انیس اللہ کے دین کا دشمن جہنم یہ جو دنیا میں تباہی آئی بربادی آئی اور چند ایک نمونے دکھائے قوم عاد کے قوم سمود کے قوم لوت کے قوم شعیب کے قوم نوح کے یہ چند نمونے دکھائے دنیا میں ان پر سزائیں سخت قسم کے عذاب کیا اسی پر چھٹی ہو گئی جو دنیا میں کسی پر عذاب آتا ہے اسی پر چھٹی فرمایا کہاں یہ تو صرف چکھنے کے لیے ہے اصل مسئلہ تو آگے کا ہے میوں ورا جہنم ورا وراگ میں سے کبھی مانا آگے اور کبھی پیچھے یہاں پر مانا آگے میں اور اس عذاب کے آگے جہنم جہنم ہے اوہ کیا ہے جہنم وَيُسْقَى مِن منما ان پلایا جائے گا وہاں پر نافرمان کو منما ان صَدِيد صدید کے پانی میں سے زخموں کے دھومن میں سے اور بہتے ہوئے پیپ میں سے جو خون سفید ہو جاتا ہے پیپ بنتی ہے اور پھر وہ بہتا ہے وہی پیپ ان کو پینے کے لیے ملے گا ابلتا ہوا پیپ پیئیں گے وہ یا تجربہ گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا شربت کو آدمی گھٹ گھٹ پیتا ہے مگر ابلتا ہوا پانی ہو ابلتی ہوئی چائے ہو اس کو کہاں پی سکتا ہے یہ تجر ہو اس کو گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا ولا یا کاد ہو اور نہیں اس کو نگل سکے گا قریب بھی نہیں ہوگا کہ اس کو نگل سکے و یا تم ان کل نمک اللہ اکبر قیامت کا دو تین مقام پر جو اللہ نے تعارف کرایا اس سے بڑھ کر کے اس کی ہولناکی کو نہیں بیان کیا جا سکتا ایک یہاں کرایا سورہ اعلیٰ میں کرایا اور سورہ انشقاق میں کرایا کیا کہ وہ ایسا منظر ہوگا کہ چاروں طرف سے انسان پر موت آئے گی ہائے مرا ہائے مرا ایک ایک عذاب ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے مرے آگ کے انگارے کھا رہا ہے اس سے مرے نہیں مرے گا ابلتا ہوا پانی پی رہا ہے اس سے مرے نہیں مرے گا تھور کا درخت کھا رہا ہے اس سے مر جائے نہیں مرے گا یتوف بینہا اور چکر کاٹ رہا ہے کبھی یہاں کبھی وہاں اس میں مرے نہیں مرے گا لحاف بھی آگ کا اور بچھونا بھی آگ کا اس سے مرے نہیں مرے گا اور مکان کی دیواریں بھی آگ کی اس سے مرے نہیں مرے گا مطلب ایسا لگے گا کہ عذاب وہ ہے جس کی وجہ سے موت آنا چاہیے یا تیل موت من کل مکان آئے گی موت ان کے پاس ہر جگہ سے وہ ماں ہوا بھی مگر وہ مرنے والا نہیں ہوگا مرنے موت کہاں آئے گی ہائے ہائے جیتے ہیں آرزو میں مرنے کی موت آتی ہے پر نہیں آتی یہ میں متنبی نے کہا تھا اس کا اس نے ترجمہ کیا اس نے بھی کہا کہ جب انسان کی یہ تمنا رہے کہ کسی طرح موت آئے مرو مرو اس سے پھر بڑھ کر کیا مصیبت ہوگی کہ جب انسان موت کو نعمت سمجھے وَمِن وَرَائِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ابھی کہاں چھٹی ہوئی اس کے آگے گاڑا عذاب ہے اس کے آگے اس سے بھی سخت عذاب ہے کوئی آدمی کہے کہ اللہ کے نافرمان اس کے منکر بے شک ہیں مگر کچھ پون تو انہوں نے بھی کیے پل بنائے سڑکیں بنائیں ہاسپٹل بنائے یتیم خانے بنائے اسکول بنائے اور پتا کرنے انہیں کیا کیا بنائے اس کا ان کو ثواب نہیں ملے گا فرمایا اس مالک کی عدالت ہے اس کو مالک کو مان کر تو یہ کام نہیں کیے ہیں اور جو اس مالک کو نہ مانے اور یہ پن کے کام کرتا رہے ان کاموں سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ملا مثل الذين كفروا مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا بھی رب اپنے رب کے ساتھ کس بات کی مثال اعمالهم یعنی ان کے اعمال کی مثال تم کہتے ہو جی انہوں نے کچھ نیکی کے کام کیے کیا مثال ہے ان کی کرم کرم يوم عاصف ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے کہ جیسے راک کا ڈھیر راکھ جب لکڑی جل جاتی ہے تو جو راک بنتی ہے اس کا ڈھیر تھا اور اس ڈھیر کے اوپر تیز آندھی چلی تیز ہوا چلی تو راک باقی رہے گی کہا نہیں رہے گی اڑ جائے گی کہا اسی طریقے سے ان کے اعمال کے اوپر جب شرک اور کفر کی آندھیاں چلیں تو وہ اعمال ہوا ہم منصورا اڑ گئے پتہ ہی نہیں کہاں گئے لا يقدرون مما سب على آلاشی نہیں قدرت رکھتے ہیں وہ کسی چیز پر آلہشائی جو انہوں نے کمائی تھی اب وہ کہیں جی وہ ہماری راک چلی گئی روکو روکو کچھ تھوڑے بہت عملوں کا ثواب مل جائے کسی عمل کا کوئی ثواب نہیں اس لیے کہ اگر اللہ سے ثواب لینا ہے تو اللہ کے لیے کرو نا پہلے اس کو مانو تم نے کس کے لیے کہا تھا کہ تمہیں لوگ سیٹ صاحب کہیں تمہاری لوگ بڑائی بیان کریں اور کسی کام کے لیے کہا بے مقصد کیا اللہ کے لیے کیا ہوتا تو ثواب ملا ہوتا ذالک ہوا الضلال البعید اسی کو کہتے ہیں دور کی گمراہی کہ کرتے بھی رہے اور کر کر کے جہنم میں بھی جاتے رہے اس موڑ پر سورہ غاشیہ کی آیت کو بھی اگر آپ دیکھ لیں سورہ غاشیہ میں کیا ہے اللہ تعالیٰ کا حدیث الغاشیہ آپ نے کبھی سوچا وہ کیسا وقت ہوگا جب وہ مصیبت آئے گی انسانوں پر جو سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی اور اس کے بعد میں انسانوں کے دو طبقے ایک اپنی نیکیوں پر خوش ہوں گے اور وہ جو ہوں یا دن اور کچھ چہرے اس دن جھکے ہوئے شرم کے مارے یہ سر تیرے سر کی قسم اٹھ نہیں سکتا نیچے کو جھکا ہوا یہ کون لوگ ہیں عمل نہیں کرتے تھے قرآن کریم کہتا عاملت تو یہ عمل کرنے والے تھے اور عمل کر کر کے تھک جانے والے تھے اتنا عمل کرتے تھے مگر کہ عمل کر کے تھک جاتے تھے مگر تسلا نار حامیہ بڑھتی ہوئی آگ میں جائیں گے کیوں اس لیے کہ جس طرح عمل کرنے کے لئے کہا گیا اس طرح نہیں کرتے تھے عمل کے لیے تین شرطیں ہیں نمبر ایک اخلاص نمبر ایک ایمان نمبر دو اخلاص نمبر تین اتباع سنت ان تینوں میں سے اگر ایک شرط بھی فوت ہو جائے تو عمل ام منصورہ اس کا کوئی ثواب نہیں پہلے نمبر پر ایمان نہ ہو تو کوئی ثواب نہیں اور دوسرے نمبر پر ایمان ہے مگر اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہے اس لیے کر رہا ہے کہ لوگ مجھے بزرگ کہیں اور سیٹ کہیں کوئی ثواب نہیں اور تیسرے نمبر پر عمل کر رہا ہے اخلاص سے بھی کر رہا ہے اور ایمان بھی پکا ہے مگر اللہ کے حبیب نے جس طرح بتایا اس طرح نہیں کرتا ہے اپنے طریقے ایجاد کرتا ہے اپنے طریقے نکالتا ہے بدعتی ہے کوئی اس پر ثواب نہیں ملے گا تین شرطیں ہیں یہ ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق کیا تم نے نہیں دیکھا اے قرآن پڑھنے والے کیا تم نے غور نہیں کیا ان اللہ خلق السماوات والارض کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسمانوں کو زمینوں کو برحق طریقے سے یہاں اس کا کیا جوڑ ہوا کہ زمین و آسمان کو برحق پیدا کیا وہ جہنم میں گئے ان کے اعمال ان کے کچھ کام نہیں آئے اور ان پر مصیبتیں ایسی آئیں کہ اب مرا اب مرا اور موت آتی نہیں تو زمین و آسمان کو ہم نے برحق پیدا کیا اس کا اس سے کیا جوڑ ہے اس کا زبردست جوڑ ہے تو کیا سمجھتا تھا یہ اندھیر نگری چوپٹ راج ہے دنیا ساری چیزیں تو انسان کے لیے پیدا کی تو انسان کا کہیں امال کا حساب ہی نہ ہو اور اس کو کہیں سے بدلہ ہی نہ ملے اور کوئی حساب و کتاب کوئی پوچھ نہ ہو تو پھر تو یہ دنیا اندھیر نگری ہو جائے گی بے مقصد ہو جائے گی دنیا تجھے نہیں معلوم کہ یہ دنیا بامقصد پیدا کی گئی تھی یہ بے مقصد نہیں پیدا کی گئی تھی اور پروردگار تمہیں چھوٹ دے رہا تھا ورنہ یذہبکم اگر وہ چاہے تو لے جائے تم سب کو ویاتی بھی خلق جدید اور لے آئے تمہاری جگہ نئی مخلوق کو وما ذالک علی اللہ بعزیز اور ایسا کر لینا اللہ کے سامنے کوئی مشکل نہیں وما ذالک اور نہیں ہے یہ کام علی اللہ اللہ کے سامنے بعزیز کوئی گرو کوئی مشکل نہیں اس کے لیے وہ ایسا کر سکتا ہے وہ لِلَّهِ جَمِيعًا فرمایا اور بڑا عجیب منظر ہوگا قیامت کے دن کہاں فرمایا گمراہ کرنے والے بھی وہاں پہنچیں گے اور گمراہ ہونے والے بھی پہنچیں گے اور گمراہ کرنے والے کون تھے سورہ احزاب میں آ رہا ہے دو طبقے بس ایک مذہب کے رہنما اور ایک قومی رہنما اضلونا فاتہم ضعف من العذاب انہوں نے ہم کو گمراہ کیا ان کو ڈبل سزا دے کون ہے یہ قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا اے ہمارے پروردگار ہم نے پیچھے ہم نے اطاعت کی ہم نے بات مانی تھی کس کی سادتنا اپنے لیڈروں کی وقبراہانہ اور اپنے مذہبی کھڑپینچوں کی یہ دو طبقے جو انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں اللہ کی عدالت میں پہنچے یہ دونوں پہنچ گئے وہاں گمراہ کرنے والے بھی اور گمراہ ہونے والے بھی وہ لِلَّهِ اور وہ سب کے سب سامنے آگے اللہ کے اکٹھے ہو کر فَقَالَ قال تو کہا کمزوروں نے لِلَّذِينَ دین ان لوگوں سے جو اکڑا کرتے تھے دنیا میں بڑا بننا کرتے تھے دنیا میں استقبرو کا لفظی مانا جو بڑا بننے کو چاہتے تھے بڑا بننے کی کوشش کرتے تھے انا لکوں لکم آ بے شک ہم تمہارے تابع تھے تمہارے پیچھے چلا کرتے تھے تا ان کی جمع تبع ہم تمہارے پیچھے چلنے والے تھے کوئی مذہب کے اعتبار سے تمہارے پیچھے اور کوئی قومی ہیں لیڈر کے اعتبار سے تمہارے پیچھے اب فہل انتم مغنون اللہ من عضاب تو ہم تمہارے پیچھے رہے اب بتاؤ فہل ان تم مغنون کیا تم ہم کو بچا سکتے ہو من عذاب اللہ اللہ کے عذاب سے من شئی کچھ کچھ تھوڑا بہت بچاؤ دنیا میں تمہاری لیڈری چلتی تھی اور کسی کا دم جھاڑ چل جاتا تھا کچھ کرو بھائی اللہ کا عذاب بالکل ٹل جائے ہم نہیں کہتے کچھ تو فائدہ دو کچھ ذرا برا ہی فائدہ فہل ان تم مغنون کیا تم نفع دے سکتے ہو انا ہم کو من عذاب اللہ اللہ کے عذاب کے مقابلے میں یا بچا سکتے ہو ہم کو اللہ کے عذاب سے من مینشی کچھ ذرا سا تو بچاؤ کچھ ہلکا تو کرو جواب سنیے قالوا لو هدانا اللہ لهديناكم انہوں نے کہا لو هدانا اللہ اگر اللہ ہم کو کوئی راستہ بتاتا لهديناكم تو ہم تم کو راستہ بتاتے مطلب اگر دنیا میں ہم کو ہدایت نصیب ہوتی تو تم کو بھی ہدایت کا راستہ بتاتے ہم تو خود بھی ڈوبے تھے تم کو بھی لو ڈوبے اور دوسرا معنی اگر یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہم کو نظر آئے تو تم کو بھی بتائیں ہم بھی تو یہیں پڑے ہوئے ہیں یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے دو آدمی پھنس جائیں نا کہیں پر ایک بڑا ہو ایک چھوٹا ہو تو آپ دیکھیں گے جو چھوٹا آدمی ہے وہ بار بار یار کوئی طریقہ بتاؤ یار کیسے نکلیں گے اور بھائی میں بھی تو تیرے ساتھ پھنسا ہوں مجھے نہیں دیکھ رہا ہے شيء تو کیا تم ہم کو کچھ نفع دے سکتے ہو انہوں نے کہا لوہدان اللہ لہدیناکم اگر اللہ ہم کو ہدایت دیتا تو ہم تم کو بھی ہدایت دیتے سواء علینا برابر ہے ہم پر اجزعنا کیا ہم گھبرائیں چیخیں چلائیں جزا فضا کریں ہم صبر نہ یا ہم صبر کریں کون کہہ رہے ہیں وہ تکبر کرنے والے اکڑنے والے چاہے وہ مذہبی لیڈر ہوں یا قومی لیڈر ہوں وہ دونوں کیا کریں اجزعنا اب برابر ہے چاہے ہم بے قراری اختیار کریں ہائے مر گئے ہائے مر گئے بچاؤ بچاؤ اور قرآن کریم نے کہا یوم تنازع وہ چیخ و پکار کا دن ہوگا آواز نہیں سنائی دے گی چیخیں چیخیں چیخیں چیخیں اور چیختے رہیں تو آدمی سوچتا ہے شاید کسی کو ترس آ جائے ہم صبر نہ یا نہ چیخیں ہم صبر کریں چپ چاپ ہو کر کے بیٹھ جائیں جلتے رہیں وہ مالانا میں محیث نہیں ہے ہمارے لیے بھاگنے کی کوئی بھی جگہ محیث بنا لینے کی کوئی جگہ نہیں بچنے کی کوئی جگہ نہیں کہیں نہیں جا سکتے کون کہہ سکتا ہے یہ انسان بنا سکتا ہے اس کلام کو کیا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے آخرت کی یہ باتیں انسان کیسے بیان کر سکتا ہے اور پھر جوڑ دے کے کلام کا یہاں بات آئی میں نے کہا لیڈر اور یا مذہبی لیڈر اور یا قومی لیڈر تو سب سے بڑا لیڈر بھی ذہن میں آیا وہ کیا کرے گا سب سے بڑا لیڈر کون ہے جی ہاں مسٹر ابلیس وہ بھی کھڑا ہو جائے گا بھائی میں نے بھی تو کچھ کام کیا ہے تو لوگ اس کو بھی کہیں گے کم وقت تیرا بیڑا غرق تو نے ہم کو گمراہ کیا اب بچا کچھ عذاب سے کچھ تو نفع دے تو گمراہ کر کے ہمیں یہاں لے آیا اب کچھ تو کر شیطان ہے کوئی شیطانی کر کوئی چلاکی کر بھاگے یہاں سے کسی طرح کوئی راستہ بتا جواب دے گا مسٹر وقال الشیطان لما خود الامر اور کہے گا شیطان لما خود الامر جب معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا ان وعدکم بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا تھا سچا وعدہ اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا اگر ایمان قبول کرو گے تمہیں جنت ملے گی وہ سچا وعدہ تھا ہائے ہائے وہ اللہ کے رسولوں نے بیان کیا وہ اللہ کی کتابوں میں بیان ہوا وہ کھول کھول کر کے بتایا گیا مگر وہ تم نے نہیں مانا بابا فَأَخْلَفْتُكُمْ اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا فَأَخْلَفْتُكُمْ تو میں نے وعدہ خلافی کی میں شیطان تھا میں دنیا میں بھی صرف باتیں شادیں کرتا تھا دیتا کچھ نہیں تھا لیکن تم نے میرے وادے کو بھروسہ کیا اور اپنے رب کے وعدے پر بھروسہ نہیں کیا میری بات کو گویا سچا مانا اور مالک الملک کی بات کو سچا نہیں مانا فاخلاف تو کون تو میں نے تمہارے ساتھ وعدہ خلافی کی میں کہتا رہتا تھا بچاؤں گا آجو میرے پیچھے آج میرے پیچھے فرمایا شیطان کے لیے مقام پر فرمایا موقع پر دھوکہ دینے والا یہ موقع پر دھوکہ دے گیا فاخلفتکم تو میں نے تمہارے ساتھ وعدہ خلافی کی اب تم میرے پاس فریاد کرتے ہو کان علی علیکم من سلطان نہیں تھی میرے پاس تمہارے مقابلے میں کوئی طاقت میں نے تمہیں زبردستی گمراہ کیا تھا کسی کی گردن پکڑ کے کہا تھا کہ چل شرک کر چل کفر کر چل یہاں پر ماتھا ٹیک کس کس کی گردن پکڑی تھی میں نے تو زبردستی نہیں کی وما کان لیا اور نہیں تھی میرے لیے علیکم تمہارے مقابلے میں من سلطان کوئی کوئی طاقت یا سلطان سے مراد طاقت الا ان دعوتکم مگر یہ کہ میں نے تم کو دعوت دی آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ بس جب تم لی تو تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا تم بھی پیچھے دوڑ پڑے چلو بھائی ابلیس کے راستے پر چلتے ہیں شیطان کے راستے پر چلتے ہیں فلا ولوموا انفسکم اب مجھے کہتے ہو فٹتے منہ کم وقت ہے ہمارا بیڑا غرق کر دیا تو نے اب مجھے نہ کہو اپنے آپ تو کہو مو فلا تلومونی تو مت ملامت کرو مجھ کو ولومو انفسکم اور ملامت کرو اپنے آپ کو ما انا بمصرخیکم نہیں ہوں میں تمہاری فریاد کو سننے والا وما انتم بمصرخیہ اور نہیں ہو تم میری فریاد سننے والے یہاں کوئی کسی کا فریاد ہی نہیں ہے اپنی اپنی پریشانی پڑی ہوئی ہے تم چلا رہے ہو ہمیں بچاؤ مجھے نہیں دیکھ رہے ہو میں کس عذاب میں مبتلا ہوں یہ صرف ان کے لفظی معنی فریاد نہیں ہے بلکہ چیخنا اور چلانا اور آواز دینا یہ لفظ ایسے موقع پر عرب بولتے تھے کہ جب کوئی کسی پر حملہ کرتا تھا تو وہ دہائی دیتا تھا مجھے بچاؤ جیسے کہیں ڈکیتی ہوتی ہے کہیں کوئی مویشیوں والا ہو اس کے اوپر حملہ ہو جائے تو وہ اچانک شور متاتا ہے بچاؤ اگر کوئی میرا مددگار ہے تو آؤ اس موقع کے اوپر یہ چیختے تھے اسی چیخنے کے لفظ کو پھر فریاد کے معنی میں لے لیا گیا میں ابھی مشریخی نہیں ہوں میں تمہاری فریاد کو پہنچنے والا نہیں ہوں میں تمہاری فریاد سننے والا وما انتم تم بھی اور نہیں ہو تم میری فریاد سننے والے انی کفر تو میں نے کفر کیا بما اشرک تمونی من قبل اس بات سے کہ تم نے مجھے اللہ کا شریک بنایا تھا اس سے پہلے حالانکہ شیطان کو کوئی اللہ کا شریک نہیں بناتا ہے لیکن سارے کا سارا شرک کرتا ہے شیطان کے کہنے پر تو گویا شیطان کو اللہ کا شریک بناتا ہے شیطان کہتا ہے میں نے اس بات کو انکار کر دیا کہ تم نے مجھے اللہ کا شریک بنایا میں مانتا ہی نہیں جو جہاں مرضی کیوں مجھے آپ شریک بناتے تھے میں نے تمہیں کہا تھا اور بعض حضرات نے یوں بھی ترجمہ کیا اس آیت کا کہ کم ہو تم مجھے منامت کرتے ہو میں تو خود تمہاری وجہ سے کافر ہوا اگر تم میری بات نہ مانتے اور مجھے تکبر نہ آتا کہ میرے بھی کچھ چیلے بن گئے ہیں تو پھر میں کہاں اس راستے پر چلتا جب کوئی میری بات نہ مانتا تو میں بے بس ہو کے بیٹھ جاتا میں کہتا بھائی اب کوئی مانتا نہیں چلو میں بھی سیدھے راستے پر چلوں جب تم میرے راستے پر چلتے تھے میری بات مانتے تھے تمہیں تم مجھے شریک بناتے تھے تو اس وجہ سے تمہیں خود کافر ہوا ان الظالمین لهم عذاب علیم اللہ فرماتا ہے سارے ظالموں کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے اور چیزیں اپنے ضد کے اعتبار سے پہچانے جاتے ہیں یہ نافرمانوں کا مسئلہ تھا اوپر کہاں سے شروع ہوا جہاں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے ملک میں رہو تو ہماری سوچ پر رہو ورنہ ہم اپنے ملک سے نکال دیں گے فرمایا تم ملک سے نکالو گے نہ دنیا میں کسی کو نکال سکتے اور اصل کامیابی اور ناکامی آخرت کی ہے یہ دیکھو آخرت کی کامیابی کس کو ملی تمہارے مقدر میں کیا ایمان والے وہ الَّذِينَ آمَنُوا اور داخل کیا جائے گا الذین ان لوگوں کو آ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک عمل کیے ایسے باغوں میں تجری من الانہار جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی خالدین فیہا ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے رَبِّهِمْ اپنے رب کے حکم سے تحیتہم فیہا سلام ان کے آپس میں ملنے کا لفظ ہوگا سلام ذرا غور کیجئے اگر آپ سوئے نہیں ہیں یہاں اس لفظ کے کیا مقابلہ ہے وہ جہنم میں گئے یہ جنت میں آئے چلو ہو گیا مقابلہ لیکن ان کا آپس میں ملنے کا لفظ سلام ہوگا اور اس کو بطور نعمت پیش کیا گیا کہ جنت میں کیا نعمت ملے گی کہا یہ نعمت ملے گی ایک دوسرے کو سلام کریں گے یہ کس کے مقابلے میں ہے اس کے مقابلے میں وہ اوپر دیکھ نہیں رہے کہ لیڈر اور جو گمراہ کرتے تھے اور جو گمراہ ہوتے تھے ان کے آپس میں دھکم دھکا اور لڑائی اور ایک دوسرے کو لانت اور پھٹکار اور کمبخت تیری وجہ سے میں گمراہ ہوا وہ کہتا کمبختو تمہاری وجہ سے میں گمراہ ہوا تو میرے اوپر الزام لگاتے ہو ان کی گالیاں ان کے دھکے اور ان کی وہ دعائیں اور مکے اور پھر ایمان والے ایک دوسرے سے ملتے ہیں کوئی دشمنی نہیں کوئی عداوت نہیں کوئی بغض نہیں کسی کی کسی سے بات چیت بند نہیں ہے ہیں جی میں ملتا ہی نہیں میں بات نہیں کرتا ہوں اس سے نہ جب بھی ملیں گے السلام علیکم تم خوش رہو سلامتی کے ساتھ رہو تم جیو ہزار سال اور ایک ایک دن ہو ہزار ہزار سال کا یہ تو دنیا والے کہتے ہیں وہاں ہمیشہ سلامتی اصل مسئلہ ہے کیا ہے فرمایا اصل میں جس طرح دنیا کے اندر مختلف قسم کے پیڑ ہوتے ہیں کسی کے اوپر گندے پھل آتے ہیں کڑوے پھل آتے ہیں اور آدمی کھائے کیا سونگتا ہے تو کئی کئی دن تک بیچارے کو الٹی ہوتی رہتی ہے اتنی بدبو آتی ہے دنیا میں باتیں بھی اسی طرح ہوتی ہیں جیسے کچھ پھل میٹھے ہوتے ہیں رسیلے ہوتے ہیں اگر آدمی نہ بھی کھائے اور انگور کے باغ میں سے ہیں اور سنترے کے باغ میں سے اور لیمو کے باغ میں سے گزر جائے لیچی کے باغ میں سے گزر جائے تو اس کی خوشبو سے ہی باغ باغ ہو جاتا ہے دماغ تازہ ہو جاتا ہے اسی طریقے سے باتیں بھی دو طرح کی ہیں کچھ بدبودار باتیں ہیں ان سے دماغ سڑتے ہیں ان سے دنیا میں تعفن اور بدبو پھیلتی ہے اور کچھ خوشبودار باتیں ہوتی ہیں ان کے نتیجے بھی اچھے نکلتے ہیں یہ جو ایمان والی والوں کی بات ہے لا الہ الا اللہ اس کے سوا کوئی نہیں یہ خوشبودار بات ہے یہ خوشبودار پیڑ ہے اس کے بہترین پھل آتے ہیں اور وہ جو ہر جائی ہیں جہاں پہنچے انہیں کا دہائی دی جہاں پہنچے انہیں کی دہائی دی ان کا کوئی ایک کلمہ ہی نہیں کون سا کلمہ سناؤں وہ بدبودار قسم کے درخت کے مانند ہیں ان سے باتیں بھی بدبودار نکلتی ہیں اس پیڑ کے پھل بھی بدبودار ہوتے ہیں اس کے نتیجے بھی بدبودار ہوتے ہیں اس کو کھا لے انسان تو اس سے بیماریاں بھی ویسی پھیلتی ہیں مسل کلی علم ترا کیف کئی اللہ اے قرآن پڑھنے والے سوچ تو صحیح غور تو کر کئی ضرب اللہ کیسے پیش کی مثلا ایک مثال اللہ نے کلی متن پاک بات کی پاک بات کی اللہ مثال پیش کرتا ہے کہ پاک بات لا الہ الا اللہ یہ اس کی مثال کیسی ہے کشجرت طیبہ جیسا کہ ایک پاک درخت ہوتا ہے ثابت بالسماء ایسا درخت ہے جس کی جڑیں جمی ہوئی ہیں وفر وا پسما اور اس کی شاخیں آسمان پر ہیں اللہ اکبر یہ کلمہ طیبہ کیا ہے ایمان والے کے دل کے اندر اس کی جڑیں ہیں اور بڑا مضبوط ہے ہلتا نہیں ہے اور ہر جائی جہاں پہنچتا ہے وہیں کی دہائی جہاں پہنچا وہیں کی دعائی جس بابا کے یہاں گیا اسی کے ہاں سجدہ جس ماتا کے ہاں پہنچا اسی کے ہاں سجدہ ہے جہاں کہیں جھنڈی ہری سی دیکھ لی وہیں سجدہ جہاں کوئی پڑا پتھر دیکھا وہاں سجدہ اور جہاں کوئی لمبی سی قبر دیکھ لی وہاں سجدہ اس کے کوئی معیار نہیں ہے اس کے دل کے اندر اتری ہوئی نہیں ہے جڑیں وہ ہلتا رہتا ہے ہوا چلے جدھر کو چلو تم ادھر کو اور ایمان والا اس کے کلمے کی مثال کشجرات طیبت ایک پاک درخت کی مثال ہے اصلها ثابت اس کی جڑیں جمی ہوئی ہیں وفرعها فی السماء اور اس کی شاخیں آسمان پر ہیں اور کلمہ طیبہ کی شاخیں کیا ہیں جو کلمہ پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے نماز پڑھتا ہے زکوٰۃ دیتا ہے حج کرتا ہے اخلاق و کردار سے پیش آتا ہے یہ اس کی شاخیں ہیں یہ اس کے اعمال ہیں یہ آسمان پر پہنچتے ہیں یہ کیسا عجیب درخت ہے اکولہا کل لحین یہ اپنے میوے دیتا ہے ہر موسم میں سوتا رہے تو تب بھی اس کو ثواب ملتا ہے جاگنے کی تو بات ہی کیا ہے اللہ کے نام پر جب سوتا ہے تب بھی اس کو ثواب ہر حال میں اس کے پھلاتے آتے رہتے ہیں ہر حال میں یہ جہاں بھی جائے جو بھی کام کرے اس پر ثواب شرط یہ ہے کہ اللہ ہی کے لیے کرے اللہ کی محبت میں کرے تو تی اکولہا دیتا ہے یہ اپنے میوے کل حین ہر موسم میں بجلی رب بھی ہاں اپنے رب کے حکم سے اللہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں پیش کرتا ہے لعلہم یتذکرون تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ومثل كلمة خبيثة اور گندی بات کی مثال ہے گندی بات اور گندی بات کون سی بات ہے کفر کی بات شرک کی بات بےمانی کی بات اللہ کو نہ ماننے کی بات میں نے کہا وہ ایک بات ہی کون سی پیش کروں وہ تو کہتے تھے عزا کی بات لات کی بات حبل کی بات منات کی بات اور اب کس کس کی بات ہے سبحان اللہ بات ہی کیا ہے ہر جائی جہاں گئے وہیں پہنچ گئے جس کو دیکھا وہیں سجدہ جہاں دیکھا وہیں سجدہ وہیں ماتھا رگڑ دیا ان کی مثال ایک گندے درخت کی مثال ہے تم خبیصت گندے درخت کی مثال ہے گندا درخت اور کیسا درخت ہے نہ اس کی جڑیں نہ شاخیں جڑیں تو ہیں ہی نہیں من فوق الارض اکھاڑا جاتا ہے اس کو زمین کے اوپر سے ما لہا من قرار اس کا کوئی قرار ہی نہیں اور جو جھاڑیوں وہ کوڑیوں کے اوپر گند کے اوپر جو درخت پیدا ہوتے ہیں جھاؤ وغیرہ گندے درخت آپ نے دیکھا ہوگا شاید آپ سمجھے کہ نہیں بڑے گندے قسم کے درخت ہوتے ہیں ان کے پتوں سے اتنی بو آتی ہے کہ اگر ہاتھ لگ جائے تو دس دن تک آدمی روٹی نہیں کھا سکتا ہے یہ ہے وہ درخت اور جڑیں ان کی ہیں ہی نہیں موسم کے ساتھ اگے موسم کے ساتھ میں مر گئے موسمی مینڈ کے جہاں گئے بس وہیں کے بولی بولتے رہے گنگا گئے گنگا رام جمنا گئے جمنا داس ایک مثال ہے یہ مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں کشا جاراتین خبر حصہ ان کی باتیں بھی گندی ان سے جو بول نکلے وہ بھی گندے وہ آسمانوں پر پہنچے کہا جب ہی نہیں تو آسمانوں پر کہاں جائیں گے اور جس کے دل کے اندر یہ کلمہ طیبہ ہے اور اس کے دل کے اندر جمع ہوا ہے یہ اس کو ہر جگہ جمائے گا یوسف اللہ اللہ جمع کر رکھے گا اللہ دینا آمن ان لوگوں کو جو ایمان لائے بالقول ثابت ہی جم جانے والی بات کے ذریعے سے یہ جمنے والی بات ہے اس کے ذریعے سے اللہ جمائے گا ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے گا ایمان والوں کو کہاں رکھے گا فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں بھی یہ ہر جائی نہیں بنیں گے مصیبت مصیبت آئے پریشانی آئے آسانی آئے کیسے بھی حالات آئیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آسانیوں میں اپنے مالک کو یاد کریں اور پریشانیوں میں کسی اور کو یاد کریں پریشانیوں میں کسی اور کی دہائی دیں نہیں دیں گے لا معبود الا اللہ ولا مسجود الا اللہ ولا مقصود الا اللہ ولا محبوب الا اللہ ولا مطلوب الا اللہ نہ ان کا مطلوب کوئی نہ ان کا مقصود کوئی صرف اللہ صرف اللہ صرف اللہ اللہ جما دیتا ہے جہاں اور پھر ثابت قدم رہتے ہیں ان کا ایک معیار ہوتا ہے ان کا ایک سٹیٹس ہوتا ہے یہ اس کے اوپر قائم رہتے ہیں فی الآخر اور آخرت میں بھی اللہ جمائے گا کہاں جمائے گا موت آئے گی تو کلمہ طیبہ زبان سے نکلے گا اور قبر میں فرشتے پوچھیں گے مر رب بک تو جس نے نہیں مانا رب کو تو کیا کہے گا ہا ہا ہا حدیث میں یہی ہے ہائے ہائے کیا بتاؤں کیا بتاؤں کچھ جواب نہیں اور یہ کیا کہے گا رب بھی اللہ میرا رب اللہ ہے تم عارش سے یہاں تک پہنچے تمہیں رب بھول نہیں بھولا اور دو دو میٹر زمین کے نیچے اترا مجھے بھول گیا میرا رب اللہ ہے یہاں جمائے گا اور قیامت کے دن اٹھیں گے تو سب پریشان حال یہ ڈٹ کے رہے گا لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ فرشتے اس کو لینے کے لیے آئیں گے یہ نہیں پھسلے گا اور پھر ثابت قدم رہنے والی جگہ جنت پہ چلا جائے گا وَيُزِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اور پھسلا دیتا ہے اللہ ظالموں کو یف اللہ مَا يَشَا اور اللہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے وہ کہاں پھسلیں گے دنیا میں پھسلیں گے قبر میں پھسلیں گے محشر میں پھسلیں گے اور پھسلتے پھسلتے جہنم میں جائیں گے وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ اور اللہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ بات کس کی چل رہی ہے بھول تو نہیں گئے لیڈروں کی مذہبی پیشوا اور قومی پیشوا یہ دونوں وہ کرتے ہیں کیوںکہ ٹیم ہے جس نے ہر دور کے اندر انسانوں کو برباد کیا انسانوں کو تباہی اور بربادی کی طرف لائے اور سب سے بڑا لیڈر یہ شیطان دیکھو اس نے کیا کام کیا ان تمام کے اوپر اب تبصرہ ہوتا ہے اکٹھا الم ترا اے قرآن کریم پڑھنے والے کیا تو نے غور کیا الذین بدلوا نعمت اللہ ان بدبخت لوگوں کی طرف بدلو نعمت اللہ جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل دیا کفرا کفر سے اللہ اکبر بھولے مضمون وہاں کیا تھا لَإِن شَكَرْتُمْ لَعْزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ مِنَّ عَذَابِ لَشَدِيد اسی پر پھر وہی واپس پہنچایا مضمون کو انہوں نے اللہ کی ناشکری کی اور اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں کفر کیا نعمتیں اللہ نے دی مگر انہوں نے غیر اللہ کے نام لگائی کہ انہوں نے نعمتیں دی اللہ کی نعمت کو کفر سے بدلا اور نتیجہ کیا نکالا خود تو ڈوبے تھے اوروں کو بھی لے ڈوبے ہلو قو دار البوار اور اتار لائے اپنی اپنی قوموں کو دار البوار ہلاکت کے گھر میں جہنم میں لے پہنچایا آگے آگے گئے خود بھی اور قوموں کو بھی اپنی برادریوں کو اور اپنے ماتحتوں کو بھی جہنم میں لے آئے ہلاکت کے گھر میں کون ہے ہلاکت کا گھر جہنما یعنی جہنم ہے یا سلو نہ وہ اس میں داخل ہوں گے وہ بھی قرار اور بہت بری ہے ٹھہرنے کی وہ جگہ کیا کام کرتے رہے اس دنیا میں اور جس پر اپنی قوم کو بھی لاتے رہے وہ جال اللہ اندازا اور بنائے انہوں نے اللہ کے لیے انداز بہت سارے ند ند کے معنی جس کو اللہ کے لیے مقابلے میں پکارا جائے حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا جائے لوہان سبھی لی تاکہ لوگوں کو اللہ اللہ کے راستے سے گمراہ کر سکیں آپ ان سے کہہ دیے کل تمتا ہو تم مزے مار لو زندگی کے چار دن زندگی کا فائدہ اٹھاؤ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ بے شک تمہارے لوٹ کر جانے کی جگہ آگ ہے قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُ الصَّلَاةِ اس کے مقابلے میں جو یک جائی ہیں ایک معیار پر قائم رہنے والے ان سے کہہ قُلْ لِي کہہ دیجئے لِعِبَادِي میرے بندوں سے الذین آمنو وہ بندے جو ایمان لائے ان سے کہہ دئیے یقیم الصلاح کہ وہ نماز قائم کریں میں ينفقوا مما خوبارت کہ اس میں سے خرچ کریں جو انہوں نے اللہ جن جو اللہ نے ان کو دیا ہے جو ہم نے ان کو دیا ہے سرن چپکے بھی وعلانیتا اور اعلانیہ طور پر بھی من قبل اس سے پہلے ان یاتی یوم کہ ایسا دن آ جائے لا بیع فیہ جس میں کوئی تجارت نہیں ولا خلال اور جس میں کوئی دوستی نہیں کچھ کام نہیں آئے گا اس سے پہلے کر لو خرچ قول ثابت ہو گیا ایمان ایمان والے بندوں سے کہہ دیجئے کہ اعمال بھی کرو اور اعمال میں دو عمل خاص طور سے یاد رکھو ایک اللہ کے راستے میں خیرات کرنا اور دوسرا نماز فائم کرنا یہ اس دن کام آئیں گے جس دن نہ تجارت ہوگی نہ دوستی ہوگی اللہ الذي خلق السماوات والارض شروع میں اللہ کا تعارف تھا صورت میں یہ قرآن کس لیے نازل ہوا آپ کس لیے تشریف لائے الظلمات ظلمات النور تاکہ لوگوں کو نکالیں اندھیریوں سے روشنی کی جانب اور کون ہے روشنی صراط العزیز الحمید اس ذات کا راستہ جس کی تعریف کی گئی ہے اس ذات کا راستہ جو سب پر غالب ہے پھر فرمایا وہ رب کون ہے اللہ الذي خلق السماوات اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو وانزل من السماء ماء اور اتارا اس نے اوپر سے پانی فاخرج به تو نکالا اس کے ذریعے سے من الثمرات پھلوں کو اس لكم تمہارے لیے روزی بنا کر وسخر لكم القم اور اس نے تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کیا لتجری فی البحر البنی تاکہ کشتی چلے اس کے حکم سے سمندر میں جو سمندر میں کشتی چل رہی ہے تو سوچتا ہے تیری موٹر سے چل رہی ہے یا تیرے اس سے چل رہی ہے ہوا کے بادبان سے چل رہی ہے اللہ کے حکم سے چل رہی ہے اللہ نے اس کو مسخر کیا وسخر سخر ننہار اور اس نے تمہارے لیے نہروں کو مسخر کیا وسخر خراقم الشمس والقمر دا اور اس نے تمہارے لیے مسخر کیا سورج کو چاند کو دائبین جو مسلسل چل رہے ہیں وہ سخر لکم اللیل والنہار اور اس نے تمہارے لیے مسخر کیا رات کو اور دن کو اللہ اکبر ذرا غور تو کرو ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر مسخر کا مطلب تمہارے کام میں لگائی ہوئی ہیں سورج تمہارے کام میں چاند تمہارے کام میں دریا تمہارے کام میں کشتیاں تمہارے کام میں ہل تمہارے کام میں زمین تمہارے کام میں رات تمہارے کام میں دن تمہارے کام میں اللہ اکبر اس مالک کو چھوڑ کر کے تم کن بھول بھلائیوں میں مبتلا ہو گئے جن کو حاج روا اور مشکل کشا سمجھا وہ آتا تم من کل اس کو ہر چیز میں سے ما تم ہو جو تم نے مانگا یہاں تھوڑی بحث ہے کہ جو جو انسان مانگتا ہے وہی اس کو ملتا رہتا ہے جو مانگا وہی ملا جو مانگا وہی ملا نہیں نہیں جو تمہاری ضرورت تھی جتنی جتنی تمہاری ضرورت جس کے تم محتاج جس چیز کی تم کو ضرورت وہ ساری چیزیں تم کو دی اس نے وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کتنی بھی فرمایا تم شمار ہی نہیں کر سکتے تمہارے کیلکولیٹر فیل ہو جائیں گے کمپیوٹر فیل ہو جائیں گے اس کی نعمت کو نہیں شمار کر سکتے ہو ایک ایک سانس اس کی نعمت ایک ایک ہڈی اس کی نعمت جسم کا ایک ایک بار اس کی نعمت کتنی اس کی نعمت شمار کر سکتے ہو زمین سے لے کر کے آسمان تک اس کی نعمتیں نعمتیں وَإِن تَوَدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ اگر تم شمار کرو گے اللہ کی نیامتوں کو لا تحصوها گننا چاہو گے تو نہیں گن سکو گے ہائے ہائے اتنی نعمتیں جس مالک نے دی اس مالک کے در کو چھوڑ کے انسان ہیں ماتا رگڑ رہا ہے کسی اور کے در پر اور وہاں بھی ملتا کچھ نہیں کیا خوب کیا گیا ہیں شیخ محمد کیا کہا پئی بندگی قبول میری سجدہ کر دیا متھڑا کاس گیا ماتھا گھس گیا رگڑ رگڑ کر کے کچھ نہیں ملا اس مالک کے در کو چھوڑ کر کے ہائے ہائے اگر یہی بات ہے تو ان الانسان لظلوم کفار بے شک انسان بہت ظالم ہے دین آپتے اس نے وضو شیفی غیر محلی اور شکر کسی اور کا ادا کر رہا ہے کفار بہت نہ شکر ہے اللہ کے شکر گزار بندے کیسے ہوتے ہیں وہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام پروردگار نے کیسے کیسے امتحان اسے گزارا اور پھر ایک مقام اور ایک مرتبہ ملا اور اس مقام پر پہنچ کر کے کس طرح عاجزی اختیار کرتے ہیں اور مالک کے سامنے کس طرح جھکے ہوئے ہیں اور کس طرح عاجزی کے ساتھ اس سے مانگتے ہیں گڑ گڑا کر کے اور یہ مانگنا بھی رمضان کا مہینہ ہے اس سے پہلے میں نے ایک جمعہ باقاعدہ یہ بات عرض کی تھی اپنے آپ کو ہی سنائی تھی کیا رمضان کا تذکرہ چل رہا ہے بیچ میں اللہ نے فرمایا قریب جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو میں قریب ہی رہتا ہوں کیا مقصد تھا کہ رمضان کا مہینہ مانگنے کا مہینہ ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من فتحت له ابواب الدعا جس کے لیے دعا کے دروازے کھل گئے فتحت له ابواب الرحمہ اس کے لیے اللہ کی مہربانی کے دروازے کھل گئے اللہ اکبر اللہ کی مہربانی آپ کو کیا چاہیے جو جو چاہیے اگر آپ کو دعا مانگنے کا سلیقہ آ گیا اور اللہ سے لینے کا ڈھنگ آ گیا بس جو چاہیے وہ مانگتے جو لیتے جو جو چاہیے وہ لیتے جو جس کے لیے دعا کے دروازے کھلے اس کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل گئے ساتھیوں دعا کرو اثر سے مغرب کا وقت دعا کا وقت افطار کا وقت دعا کا وقت شہری کا وقت دعا کا وقت مگر دعا مانگنی ہے دعا کرنی نہیں اسی لیے ہم مل کر نہیں کرتے اپنے اپنے کرو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں کی اس میں ننانوے فیصد دعائیں واحد کسی سیگے سے اور پھر یعنی اکیلے اپنے لیے مانگ رہے امت کو سکھا رہے اس طرح مانگو اپنی بے بسی کا اظہار اللہ میں اشکو بس بھی ہے تیرے سامنے اپنی شکایت کرتا ہوں وہ حوانی الناس وکیلت وقلت وکیلت وقلت ضعف حیلتی اپنے تیرے سامنے اپنی کمزوری اپنی تدبیر کی کمزوری تیرے سامنے او ہو اور پھر اللہ انی اعوذ بکا من جہد البلا و در کی شکا و و اپنے لیے دیکھی دعا مانگ رہے ہیں اے پروردگار میں تجھ سے مانگتا ہوں مشقتوں میں پڑھنے سے بچنے کے لیے کہ تم مجھے بچانا مشقت میں پڑھنے سے جہد دل بلا ودر کی شکا بدبختی میں پڑ جانے سے بدبختی میں پڑ جاؤں اس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں وسوء القضاء اور بری قضا سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور شماعت تلا کوئی ایسی مصیبت آئے کہ دشمن ہماری مذاق اڑائیں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں امت کو سکھا رہے ہیں آپ کو کیا ضرورت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی دعا سنیے وَإِذْ قَالَ قَالَ رَبُّ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا دو مرتبہ دعا فرمائی پہلے پارے میں گزر چکا ہاتھ آمنا بیت اللہ بنا ابھی وہاں شہر نہیں بسا ہے تو اس وقت میں دعا مانگی تھی پروردگار اس کو امن والا شہر بنا دے اور اب دعا مانگ رہے ہیں اس شہر کو امن والا بنا دے معلوم ہوا کہ اب شہر بن چکا ہے اور ویسے شہر کیا بنا ہوگا کچھ جھونپڑے گئے تھے بنو جرہم کے اور دو چار جھونپڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہوں گے اور شاید ان کے کوئی قریبی رشتہ دار جو ہاں شادی کی تھی ان کے دو چار جھونپڑے ہوں گے لیکن ابراہیم علیہ السلام کو پروردگار نے نے نور نبوت عطا فرمایا تھا کہ جہاں تیرا گھر بنتا ہے وہ شہر ہی ہوتا ہے وہ جنگل نہیں رہتا ہے اس لیے دعا کر رہے ہیں اس شہر کو امن والا بنا امن والا رکھ موقع نہیں ہے اس موقع پر امن والا تاریخی طور پر جو بحث کی گئی اس کے اوپر تو کائنات میں اس دھرتی کے اوپر جتنے شہر بنے ہیں جو امن پروردگار نے بیت اللہ کے شہر کو عطا کیا ہے مکہ کو عطا کیا وہ دنیا میں کسی شہر کو امن نصیب ہی نہیں ہو سکتا ہے بلکہ جغرافیہ کے ماہرین کہتے ہیں کہ کسی شہر کو وہ امن نصیب ہو ہی نہیں سکتا ہے کیوں ہر شہر کا سٹرکچر ایسا ہے اس کی جغرافیائی شکل ایسی ہے کہ اس میں زلزلے آتے رہیں گے آندیاں آتی رہیں گی طوفان آتے رہیں گے اس شہر کا سٹرکچر ایسا ہے اس کی چٹانیں ایسی ہیں کہ دنیا میں اگر کم سے کم کوئی جگہ ہلے گی حادثے کا شکار ہوگی وہ یہی شہر ہوگا رب رب جعل هذا بلدا اے پروردگار بنا دے تو هذا البلد اس شہر کو امن امن والا وبنی ان نعبد اللہ سلام ہائے ہائے اور مالک الملک سے کیا چیز مانگنے کی ہے ہر وقت میں اس سے مانگتے رہو پروردگار تو نے دین عطا فرمایا ہے اب بے دینی سے بچانا ایک مرتبہ دین نصیب ہو گیا آپ کہیں دوبارہ نہ ڈھلک جائیں کہیں شرک کی طرف نہ چلے جائیں یہ شرک تو ایسے شرائط کر جاتی ہے جیسے پانی مٹی میں گھس جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شرک سے بچو اس لیے کہ یہ تو دھن کی طرح انسان کو کھا جاتی ہے اور ایسی شرائط کر جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیمبر اور اللہ کے خلیل لیکن دعا کیا فرما رہے وجنبنی اے پروردگار تو مجھ کو دور رکھنا و بنی اور میرے بیٹوں کو دور رکھنا انا بط اللہ سلام اس بات سے کہ ہم بتوں کی پوجا کریں حضرت ابراہیم کر سکتے ہیں ان کی اولاد حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل حضرت اسحاق کر سکتے ہیں فتن نہیں کر سکتے مجھے اور آپ کو دعا سکھائی جا رہی ہے کبھی بھی اپنے دین کی طرف سے بے فکر مت ہو جاؤ کہ نہیں جی ہم ہاں، کوئی کہے جی آپ جھک گئے ہیں کیا بات کرتے ہاں ہاں یہ اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ سے مانگتے رہو رب الناس کیوں یہ دعا مانگتا ہوں اے پروردگار یہ بت بہت سارے لوگوں کی گمراہی کا سبب بنے ہیں مجھے ڈر ہے کہیں میری اولاد کی گمراہی کا سبب بھی نہ بن جائیں اور بنے کسی وقت میں ربی ان میرے رب بے شک یہ بت از انہوں نے گمراہ کیا کثیر من الناس لوگوں میں سے بہت ساروں کو گمراہ کیا یعنی گمراہی کا سبب بنے فمن سب یعنی فانه منی جو کہ وہ پیچھے سورہ بقرہ میں آپ سن چکے ہیں اللہ کی طرف سے کہہ دیا گیا تھا کہ تیری ذریت میں بھی کچھ ظالم ہوں گے اس لیے دعا کرتے ہیں میرے مالک جو میرا رہے جو میرے دین پر رہے اس وہ تو میرا ہے میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں وہ فمن بھی آنی پر جو میری پیروی کرے فعن منی تو وہ مجھ میں سے وہ میرے دین پر ہے وہ میری برادری کا ہے وہ میری وہ میری آل میں سے ہے امن آسانی اور جس نے میری نافرمانی کری کی فعن کا غفور الرحیم اس کو نہیں کہتے ہیں کہ وہ مجھ میں سے نہیں اس کو نہیں کہتے ہیں کہ اس کو تو عذاب سے پھر اس کو تو جانے تیرا کام جانے بہت زیادہ افواہ ہیں منیب ہیں قرآن پاک پہلے کہہ چکا ہے اس لیے کہتے ہیں تو بہت بخشنے والا ہے اگر تو ان کو بھی معاف کرے تجھے کون پوچھ سکتا ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی غیر عند بیتک المحرم اے میرے رب ربنا اے ہمارے رب انی اسکن تو بے شک میں نے بسایا من ذریتی اپنی اولاد میں سے کچھ اولاد کو کتنی اولاد دو اولاد ہیں حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل حضرت اسحاق کو شام میں بسایا حضرت اسماعیل کو یہاں بسایا ہے اور تورات کی روایت کے مطابق تین اولاد ہیں حضرت مدین بھی من ذریتی اپنی ذریت میں سے بوادن ایسی وادی میں بسایا غیر ذی زر جو نہ پیدا کرنے والی ہے جو نہ کاشت والی ہے جس میں کاشت ہو ہی نہیں سکتی کچھ پیدا ہو ہی نہیں سکتا کہاں بسایا عند بیتک المحرم کل تیرے عزت والے گھر کے پاس بسایا یہاں کچھ نہیں ہے مگر تیرا گھر ہے نا اللہ اکبر پھل نہیں ہے یہاں کھیتی نہیں ہے یہاں کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی لیکن کل محرم کہہ کر کیا کہنا چاہتے ہیں یہاں سب کچھ ہے اس لیے کہ تیرا گھر ہے کافی ہے یہ ان دبئی تھی کل محرم ہے ہمارے رب کیوں بسایا یہاں تیرا گھر ہے یہاں لیقیم مسالہ تاکہ یہ نماز قائم کریں اس لیے تیرے گھر کے پاس ان کو بسایا ورنہ کہیں سرسب شاداب جگہوں میں ہیں کہیں پھول و پھلوں کی جگہوں میں کہیں زرخیز زمین میں بھی اس کو بسا سکتا تھا لیکن یہاں کس لیے بسایا یہاں تیرا گھر ہے تاکہ یہ نماز قائم کریں لیکن نماز قائم کریں اس کے لیے ماحول بنے اس کے لیے جماعت ہو تو اس کے لیے تو لوگ آنے چاہیے نا تو اس جنگل میں لوگ کہاں سے آئیں گے من الناس کر دے تو لوگوں کے دلوں کو تحویل جھکتے ہوں وہ الیہم ان کی طرف یہ نہیں فرمایا تیرے گھر کی طرف کیا کہا لوگوں کے دلوں کو کر دے کہ وہ جھکے رہیں ان کی طرف میرے بچوں کی طرف میری اولاد کی طرف یعنی ان سے کہیں متنفر نہ ہو جائیں ان کی محبت رہے لوگوں کے دلوں میں اور پلٹ پلٹ کر کے لوگ یہاں آتے رہیں اور رہی بات یہ کہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں کچھ پیدا ہی نہیں ہو سکتا ہے لیکن تیرا گھر تو موجود ہے نا جہاں تیرا گھر ہو وہاں لوگ بھوکے مریں گے کیا ورزقہم من الثمرات اور دے ان کو روزی من الثمرات پھلوں میں سے تازہ تازہ پھلوں میں سے لعلہم یشکرون اور ان کو شکر کا ذوق بھی عطا فرما حل اس لیے ملے تاکہ یہ شکر کریں ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن اے ہمارے رب تو جانتا ہے ما تعلم انك تعلم بے شک تو جانتا ہے ما مخفي جو ہم چھپاتے ہیں وما نعلن اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں ہمارا ظاہر و باہر تیرے سامنے ہے تو جانتا ہے وما علی اللہ اور نہیں چھپ سکتا ہے اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی فی فی الارض ولا السماء نہ زمین میں نہ آسمان میں ہمارا ظاہر ہمارا باطن سب تیرے سامنے ہے ہم اخلاص کے ساتھ اپنا دل پیش کر دیا اپنا دل پیش کر رہے ہیں تیرے سامنے اے ہمارے مالک اے ہمارے مالک اور اس پر بھی کچھ اصحاب دل نے بات کی کہ ایک مرتبہ کافی تھا اللہ یہ کام بھی کر دے یہ کام بھی کر دے یہ کام بھی کر دے یہ کام بھی کر دے اس کا نام دعا نہیں ہے دعا اسی کا نام ہے ربنا ربنا ربنا اے ہمارے رب اے ہمارے رب اے ہمارے رب جس میں بار بار آج جی کا اظہار ہو ورنہ وہ دعائی کہاں ہوئی وہ تو صرف آرڈر ہو گیا جیسے ہم آرڈر دیتے ہیں نا وہ فلانا کام بھی کر دینا فلانا کام بھی کر دینا ایسے ایک لسٹ پیش کرتے ہیں وہ دعا ہے کہیں امت کو انسانوں کو سکھایا اس کا نام دعا ہے الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے اللہ وہابنی جس نے عطا فرمایا میرے لیے عالل کی باری بڑھاپے کے باوجود اسماعیل و اسحاق حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء بے شک میرا رب بہت زیادہ دعا سننے والا ہے میں نے دعا مانگی ربی الصالحین اے پروردگار نے ایک بیٹا عطا فرما تو اس نے اسماعیل عطا فرما دیے اور پھر دعا مانگی تو حضرت اسحاق عطا ہو گئے رب جعلنی مقیم الصلاة آخری دعا کرتے ہیں اے پروردگار تو مجھے ایسا بنا دے مقیم الصلاة کہ میں نماز قائم کرنے والا میں اسی کو کہہ رہا ہوں نا کہ انسان کو اپنے دین سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے گئے میں حافظ قرآن عالم دین میں نمازی نہیں ہوں گا پھر کون نمازی ہوگا ابراہیم علیہ السلام سے پوچھو وہ مانگتے ہیں اللہ سے اللہ نماز پڑھنے کا ذوق عطا فرما اے پروردگار تو مجھے نماز قائم کرنے والا بنا وَمِن ذُرِّيَتِي اور میری اولاد کو بھی بنا پھر کہتے ہیں رب بنا ہمارے رب وہ تقبل دعا اور تو اپنے کرم سے قبول فرما کرم سے کس کا معنی تقبل تکلف اے قبولیت کے لائق کہاں باتیں ہیں اپنے کرم سے قبول فرما ربنا غفر لی اے پروردگار اے ہمارے رب اغفر لی بخشش فرما میرے لیے ولی والدیا اور میرے والدین کے لیے ولی المؤمنین اور ایمان والوں کے لیے یوم یقوم الحساب اس دن بخشش فرمانا جس دن حساب قائم ہوگا آپ پڑھ چکے کہ والد کے حق میں تو یہ دعا قبول نہیں ہوئی اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرنی بھی چھوڑ دی یہ اس وقت کی دعا ہے کہ جب ابھی والد کا کفر کے اوپر انتقال نہیں ہوا تھا لیکن ایسا لگتا ہے کہ اللہ کو اپنے بندے کا یہ مانگنا بہت پسند آیا یہ طریقہ بہت پسند آیا یہاں تک کہ یہ قرآن کریم کے اندر باقی رہا اور آج بھی ایمان والے نماز کے آخر میں یہ دعا مانگتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی یاد بھی تازہ ہوتی ہے اور جو اس دعا کا انداز اور جو اس کا اخلاص ہے وہ کہاں سے کوئی لا سکتا ہے یہ سارے واقعات سامنے رکھے وہ منظر بھی دیکھیے جب لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمارے مذہب میں اگر رہنا ہے اس ملک میں رہنا ہے ہمارے مذہب میں رہنا ہے ورنہ ہم تم کو ملک سے نکال دیں گے پھر پروردگار نے کیا جواب دیا اور وہ انبیاء کرام کے واقعات بھی سامنے رکھیے جو اب تک سورہ ہود میں سنائے گئے ان سب کو سامنے رکھیے اور پھر دیکھیے یہ کیا مسئلہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے کوئی تو اس کو زمین میں دھنسایا جاتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہوتی ہے ان کو ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر کے اوپر اوجڑی رکھی جاتی ہے نہ آسمان پھٹتا ہے نہ زمین پھٹتی ہے حالانکہ یہ موقع تھا کہ زمین پھٹ جاتی آسمان سے پتھروں کی بارش برستی کیوں نہیں ایسا ہوا پروردگار اس کا جواب دے رہا ہے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہ خیال کیجیے آپ اللہ کو غافلا بے خبر اما الظالمون ان کاموں سے جو ظالم کر رہے ہیں یہ نہ سمجھو کہ میں بے خبر ہوں اور یہ میرے سامنے نہیں ہے اور مجھے معلوم نہیں یہ میرے محبوب کے ساتھ کیا کیا کر رہے ہیں معاملہ کچھ اور ہے کیا معاملہ ہے دنیا کی نعمتیں بھی عارضی دنیا کی سزا بھی عارضی ان کو وہاں سزا دوں گا جو دائمی سزا ہے جس کے بعد کبھی راحت نصیب نہیں ہوگی انما یؤخرهم بے شک اللہ تعالیٰ ان کو مؤخر کر رہا ہے لیوم ایسے دن کے لیے تشخص شخص یشخص نگاہ پھٹے اور پھٹی رہے آدمی گھبراہٹ میں ایسے دیکھتا ہے پھر بیچارے کو آنکھ بند کرنا یاد نہیں بس ادھر ہی دیکھ رہا ہے آنکھیں پھٹی ہیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی یوم اس دن کے لیے تشخص پھٹیں گی جس میں فی ہی جس میں سار و نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور یہ کون سا وقت ہوتا ہے یہ موت کا وقت ہوتا ہے جب دوسرے آ کر کے آنکھیں بند کرتے ہیں اس دن تک ان کو ڈھیل دیتا ہوں آپ رحمت للعالمین ہیں آپ کے رحمت للعالمین کی برکت سے ان کو یہ نصیب ہوا کہ ان کو اتنا موقع مل گیا کہ جب تک تمہاری نگاہیں کھلی ہیں تب تک تم کو ڈھیل ہے اگر توبہ کر لو گے تو معاف کر لوں گا اس وقت تک ان کو ڈھیل دیتا ہوں اور کبھی مرنے والے کی حالت کو دیکھیے گا تو کیا کرتا ہے کہ اس کے سارے آزا چلتے رہتے ہیں مومنٹ کرتے رہتے ہیں سب کے آخر میں اس کی آنکھ بند ہو جاتی ہے آنکھ ہلنا بند ہوتی ہے یہ آخری موڑ ہوتا ہے اس آخری موڑ تک میں ان کو موقع دوں گا اللہ اکبر اور پھر یہ نگاہیں جب بند ہو جائیں گی پھر میری عدالت لگے گی پھر وہاں پیش ہوں گے پھر وہاں دائمی سزا ہوگی اور کیسے آئیں گے وہاں مفتعین دوڑ رہے ہوں گے آج کہتے ہیں مر کے نہیں زندہ ہوں گے وہاں بگل بجا چلو حضرت اسرافیل فرمایا ایوہا العظام ایزام البالیہ کو سیدھا ہڈیو او بکھرنے والے بالو چلو اکٹھے ہو جو اللہ کی عدالت میں ایک لمحے میں سب انسان اکٹھے ہوئے بنے انسان سب چیزیں اکٹھی ہوگی چل پڑے اس کی عدالت میں مگر مجرم کیسا جا رہا ہے مقنعی رؤوسہم اٹھائے ہوئے اپنے سروں کو جب عدالت میں پہنچیں گے تو خاصیان چھکی ہوئی لیکن اب جب آدمی دوڑتا ہے پاگلوں کی طرح اور کسی چیز کی طرف سر پر دوڑتا ہے تو اس کی نظر لگی ہوئی ہے منزل کی طرف تو نیچے نہیں دیکھتا بس اوپر ہی دیکھتا رہتا ہے لا يرتد اليهم طرفهم نہیں پلٹے گی ان کی طرف ان کی نگاہیں وہ ہوا اور ان کے دل اڑ رہے ہوں گے ان کے دل ہوا ہوں گے اور ایک معنی ان کے دل خالی ہوں گے آج دلوں میں کچھ نہیں ہے نہ بیٹے کی فکر نہ بیٹی کی فکر نہ بیوی کا پتہ نہ شوہر کی فکر آج اگر فکر ہے تو بس اپنے اعمال کی فکر افیدتہم ہوا دل خالی ہوں گے اور کسی نے کہا دل اڑ رہے ہوں گے دل ہوا میں پریشان کوئی نہیں معلوم بچی کہاں ہے بیوی کہاں ہے اولاد کہاں ہے ماں باپ کہاں ہیں بھائی کہاں ہیں دوست کہاں ہیں استاد کو نہیں معلوم شاگرد کہاں ہیں شاگردوں کو نہیں معلوم شیخ کہاں ہے اب افیدتہم ہوا دل خالی ہیں دلوں میں کوئی فکر نہیں بس ایک آخرت کی فکر ہے اوہو یہ ہے وہ چیز میرے محبوب انذر الناس آگاہ کیجئے لوگوں کو اس دن سے یوم یاتیہم العذاب جس دن ان کے پاس عذاب آئے گا فیقول الذین ظلموا تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ربنا اے ہمارے رب آخرنا دے دے ہم کو الہ عجل قریب ایک قریبی مدت تک قریبی متعین مدت تک تھوڑی مہلت دے دے تھوڑی مہلت کیا کریں گے نجیب دعوت کا تیری دعوت کو قبول کریں گے ونتبع الرسل اور تیرے رسولوں کی پیروی کریں گے اللہ کی طرف سے جواب ملے گا پھر اچھا بڑی جلدی تم کو یاد آئی رسولوں کی دعوت کو رسولوں کی اتباع بھی کریں گے ان کی سنتوں پر عمل بھی کریں گے اور میری دعوت کو بھی قبول کریں گے جس چیز کی طرف بلایا جا رہا تھا اس کی تیاری کریں گے بڑا جلدی اولم تکونو کیا تم نہیں تھے وہ اقسم تم کہ تم نے قسمیں کھائی تھی من قبل اس سے پہلے مالکم من زوال نہیں ہے تمہارے لیے ٹلنا تم تو قسم کھایا کرتے زمین بدلے آسما بدلے ہم نہیں بدلنے والے جی اور قوم آج نے کیا کہا تھا من نشد منا قوا ہم سے بڑا طاقتور ہے کون ہے جو ہمیں سزا دے دے گا او ایک جھٹکا لگا ابھی موت نہیں آئی یہ موت کے عین موت کے وقت کی بات ہے بس اتنا جلدی چھوٹ مولت دے دے تھوڑا موقع دے دے تھوڑا موقع فرمایا اور تمہارے لیے حالات بنے تھے کہ تم سمجھ سکتے تھے کیسے تم دیکھتے کہ جس گھر میں تم رہ رہے ہو اس میں کوئی اور بھی تم سے پہلے رہا تھا اس سے پہلے کوئی اور بھی رہا تھا اس سے پہلے کوئی اور بھی رہا تھا اور یہ جو کھنڈرات دنیا میں نظر آتے تھے اس میں کوئی بسنے والا تھا وہ مر گئے تو تم بھی مرنے والے ہو اس سے کیوں نہیں سبق حاصل کیا وسکن تم اور تم بسے تھے غلط ان لوگوں کے گھروں میں جنہوں نے ظلم کیا اپنے جانوں پر وتبین لكم اور ہم نے کھول کھول کر وتبین اور کھول کھول کر بتا دیا گیا بتایا گیا تھا واضح ہو گیا تھا تمہارے لیے کئی بهم کیا کیا تھا ہم نے ان کے ساتھ وَذَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ اور ہم نے مثالیں تمہارے لئے بیان کی تھی مثالیں دے دے کر تم کو سمجھایا تھا وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ جب تک یہ موت کا منظر آتا جب تک اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ آتا تب تک ناشکرہ انسان اللہ کو بھولنے والا انسان موت کو بھولنے والا انسان قبر کو بھولنے والا انسان کیا کرتا ہے سازی کرتا رہتا ہے مکر و فریب کرتا رہتا ہے اللہ کے دین کو مٹانے کے لیے پلان بناتا رہتا ہے اور کیسے کیسے پلان بناتا ہے لگتا ہے کہ ان منصوبوں اور ان پلانوں سے تو ہمالیہ ہل جائے گا لیکن اللہ کا دین نہیں ہلتا ہے وقد مکروا مکرہم اور یقیناً انہوں نے چالیں چلی مکرہم اپنی جیسی چالیں ان کو چلنی تھی وعند اللہ مکرہم اور اللہ کے پاس ہے ان کی ساری چالیں اس کے قبضے میں ہیں وہ ان کا نہ اور اگرچہ ان کی چالیں ایسی تھی لتزول امین ہل جبال کہ ٹل جاتا ان کی وجہ سے پہاڑ اپنی جگہ سے ایسی ایسی سازشیں کرتے تھے مگر اللہ کے دین کا کچھ نہ کر سکے اللہ کا دین ہر دور میں غالب آ کر کے رہا فلا تحسبن اللہ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نہ گمان کیجیے اللہ کو یا قرآن کریم پڑھنے والے نہ گمان کرنا اللہ کو مخلف وعده رسولا اپنے اس وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا جو اس نے رسولوں کے ساتھ کیا ہوا ہے اور رسولوں کے ساتھ کیا وعدہ کیا ہوا ہے لاغلی بن نہ میں بھی غالب آؤں گا اور میرے پیمبر بھی غالب آ کر کے رہیں گے میرے محبوب آپ بھی غالب آئیں گے واللہ عزیز اللہ ان اللہ عزیز بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے ذنتقام بدلہ لینے والا ہے کون اس کا مقابلہ کر سکتا ہے کون اس کو شکست دے سکتا ہے دنیا میں چند دن میں ڈھیل دیتا ورنہ یہ اس کی طاقت ہے اور جب ہمارے ہاں آئیں گے پھر وہاں کیسے فیصلہ ہوگا یوم تبدل الارض غیر الارض جس دن بدلی جائے گی زمین زمین غیر الارض زمین کے علاوہ والسماوات اور آسمان بھی بدلے جائیں گے آسمانوں کے علاوہ اس زمین کو توڑ پھوڑ دیا جائے گا آسمانوں کو توڑ پھوڑ دیا جائے گا اس کو بدلا جائے گا اس کی جگہ ایک اور زمین قائم ہوگی کچھ اور آسمان قائم ہوں گے وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَّارِ آئے آئے ہائے ہائے انسان پردیس میں پہنچتا ہے اور وہاں اس پر اگر کوئی کیس ہو جائے اور پکڑ کر حاضر کیا جائے تو کیا اس کے دل پر گزرتی ہے کاش کہ اپنے وطن میں ہوتا یہ ہوتا اور وہ ہوتا اور وہ ہوتا چاہے کچھ بھی نہ ہوتا مگر خیال تو آتا ہے اور یہاں کہاں پکڑے گئے نہ زمین اپنی نہ آسماں اپنا نئی زمین بنی نیا آسمان بنا وہ برازو اور لوگ سامنے ہو کر کے آگے اللہ کے لیے الواحد جو اکیلا ہے القہار جو سب پر غالب ہے اس وقت میں انسانوں کے ذہنوں پر کیا احساسات ہوں گے اس کا تصور کرو تصور کی نگاہوں سے دیکھو کیا حالات ہوں گے انسانوں کے سامنے وہ ترل مجرمین آئے ہائے یہ ہوں گے اور تو دیکھے گا مجرموں کو ہیں جرم کرنے والوں کو یوم دن اس دن مقررہ جکڑے ہوئے ہوں گے بندے ہوئے ہوں گے اور مانا قریب قریب کرنا سب کو اکٹھا کر کے جکڑا جائے گا فی افاد زنجیروں میں اور زنجیر اگر ہاتھوں میں لگے تو ان کو ہتھڑیاں کہتے ہیں اور پاؤں میں لگے تو ان کو بیڑیاں کہتے ہیں اس لیے بعض نے ترجمہ کیا تو دیکھے گا مجرموں کو اس دن کہ وہ جکڑے ہوئے ہیں بیڑیوں میں اور کسی نے ترجمہ کیا وہ جکڑے ہوئے ہیں ہتکڑیوں میں کہ یہ دونوں میں جکڑے ہوئے ہیں ہائے ہائے کیسا منظر ہے مجرموں کا ایک طرف ہتکڑیاں اور بیڑیاں اور دوسری طرف سرابیلہم ان کے کرتے ہوں گے من قطران ان کے کرتے ہوں گے قطران کے اور قطران کس کو کہتے ہیں کسی نے کہا گندھک کے اور کسی نے تار پھول کے اور ڈکشنری میں ایک لفظ لکھا ہے شاید وہ ترجمہ کرنے والوں کے سامنے نہیں تھا مطلب علاقے میں وہ لفظ بولا نہیں جاتا تھا وہ کیا چونکہ جہاں اردو پیدا ہوئی وہاں وہ چیز ہی نہیں ہے سب نے کہا کہ جو چیڑ کا درخت ہوتا ہے اس کے اندر سے وہ جو تیل نکلتا ہے اور ریفائن ہونے والا تیل نہیں جو اسی میں سے ڈائریکٹ نکلتا ہے اس کو جگن کہتے ہیں دوسرے یہاں کیا کہتے ہیں اس کو آئل جو اسی میں سے نکلتا ہے ڈائریکٹ جو اسی کا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں خطی ہائے ہائے اس دن تو جگن کے ان کے کرتے ہوں گے اللہ اکبر اس کے کرتے جس کو تو آگ ذرا سی دیکھتی ہے تو آگ پکڑ لیتی ہے تو پھر کیا حال ہوگا وطن بُجُوَهُمُ النَّارِ اور ڈھانپ رہی ہوگی ان کے چہروں کو آگ یہ منظر ہوگا جزی اللہ اس دن ان کو سزا دیں گے آج کوئی سمجھ رہا ہے کہ ان کو سزا کیوں نہیں مل رہی ہے یہاں کی سزا بھی عارضی یہاں کی راحت بھی عارضی لیجزی اللہ تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے کل نفس ہر ایک جان کو ماں کا سبق جو اس نے کمایا جو کمائی کی اس کا بدلہ ملے ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے اور عرض کیا جا چکا کہ کتنا جلد یوں سمجھو بس یہ دنیا چار دن اس کے بعد چار دن برزخ کے اس کے بعد حساب شروع ہو گیا اور جب حساب کتاب شروع ہو جائے تو کتنے دیر ملے گا فرمایا تمہاری دنیا کے دنوں میں سے آدھے دن میں جس کو میں نے کہا چھ گھنٹے میں ساری کائنات کا حساب ہو گیا بلاغ للناس یہ لوگوں کے لیے پورا پورا پیغام ہے پورا پہنچا دینا ہے اب کوئی نہیں کہہ سکتا قیامت کے دن ہم کو اطلاع نہ ہوئی آپ کو کوئی چیز کوئی پیغام دینا ہو تو آپ اس کے عنوان قائم کرتے نا پھر نہ کہنا کہ اطلاع نہیں ہوئی اللہ کہہ رہا تھا بلاغ یہ پورا پورا پہنچا دینا ہے نہیں کہنا کہ ہم کو اطلاع نہیں ہوئی للناس ساری دنیا کو یہ پیغام پہنچا دیا گیا بلیون بِهِ اور یہ قرآن کریم پورا پورا پہنچا دینے والا ہے اور کس لیے ہے تاکہ ڈرایا جائے انسانوں کو بھی اس کے ذریعے سے اسی کو میں بار بار عرض کرتا ہوں قرآن کہتا ہے نصیحت کی جائے اس کے ذریعے سے آگاہ کیا جائے اس کے ذریعے سے خوشخبری دی جائے اس کے ذریعے سے تو ہر کام کس کے ذریعے سے ہو بولو نا قرآن کے ذریعے سے یا کتے بلیوں کی کہانی کے ذریعے سے أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ اور تاکہ وہ جان لیں انما الہ واحد کیوں نازل ہوا قرآن یہ مقصد ہے قرآن کا تاکہ انسانوں کو پتا چل جائے انما الہ واحد وہ اکیلا خدا ہے اس کے ساتھ کوئی نہیں اگر کوئی دوسرا ہوتا یہ جہنم میں جانے والوں کو بچاتا اگر کوئی دوسرا ہوتا یہ خطیران کے کرتے پہننے والوں کو اس مصیبت سے نجات دلاتا یہ سب کے سب ماننے والے تھے بہت ساروں کو لیکن نہیں بچا سکا ولی اور تاکہ نصیحت حاصل کر لیں عقل والے جن کو عقل ہے جن کو لب ہے لیکن آج ہم پڑھ چکے عقل والے کس کو کہا قرآن کریم نے جن کے اندر آٹھ سفتیں ہوں وہ گن لیجئے گا وہ سفتیں جن کے اندر ہوں وہی عقل والے جو زیادہ ذہین ہیں بڑے بڑے الزام پاس کر دیتے ہیں ان کی بات نہیں ہے ولی الباب اور تاکہ نصیحت حاصل کریں لد والے مغد والے جن کے پاس ہے کچھ کھوپڑی میں اور جن کی خالی ہو چکی ہے ان کو یہ باتیں سنانے سے بھی کوئی فائدہ نہیں صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا نبی على ذلك من الشاہدین والحمد شاہرین رب العالمین